نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اترا رہے تھے زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا کس کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان شان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا اپنے تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا اپنے تئیں جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تب دین لگا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا دنیا کی کھیل کود میں ناصر پڑے خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا یاد خدا میں دل جو لگاتے ربتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس تاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ ہفتے کے روز آپ کی خدمت میں بنگلہ زبان اور عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز چاروں گھنٹے مکمل طور پہ اردو زبان میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں اور پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کریں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعن کرام ہمارے ساتھ پروگرام میں آج انصر رضا صاحب موجود ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ سے ایک طویل عرصے سے وابستہ ہیں ریڈیو احمدیہ کے سامعین آپ سے واقف ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب <clears throat> انصر رضا صاحب کی تحقیقی مکالہ جات اور بعض کتب جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ دستیاب ہیں جس کا پتہ یہ ہے کہ W W W dot alislam dot org آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کے تحقیقی جو وہاں پہ مکالہ جاتے ہیں وہ آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ آپ صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام کے ضمن میں پروگرام کی سیریز پیش کرتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ موضوع تو ہمارا وہی ہوتا ہے یعنی کہ صداقت مسیح السلاۃ والسلام اس کے سلسلے میں مختلف پہلو ہم بیان کرتے رہتے ہیں آج جو میں نے ایک موضوع چنا ہے آپ کے لیے یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کرتے رہتے ہیں لیکن وہ شعر ہے نا کہ تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائسی نہ رہا گاہے گاہے خواہ این قصہ پانی نہ رہا کہ اگر آپ اپنے سینے کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی یہ کسے جو ہے نا وہ اس کو دہراتے رہیں تو دہرانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہمارے پرانے سامعین ہیں ان کی میموری فریش ہو جاتی ہے وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی اس موضوع سے واقف ہو جاتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا ہم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جو ایک اہم ترین ہمارا موضوع ہے یا یہ سمجھیں کہ ہماری مخالفت میں اس کو اہم ترین بنا دیا گیا ہے عقیدے کے لحاظ سے وہ ختم نبوت کا موضوع ہے اور <clears throat> جو کل میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ان کو میں نے بتایا یہاں بھی میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ جہاں تک قرآن و سنت کا تعلق ہے اور احادیث کا تعلق ہے اس میں جو عقیدہ غیر احمدی مسلمان بھائیوں کا ہے اور جو احمدی مسلم جماعت کا عقیدہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جی وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں خاتم النبین کا ترجمہ اگر آخری نبی بھی کر لیں تو وہ خاتم النبین ہیں وہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے بلکہ اکمل ہو چکی ہے لیکن ایک استثنائی نبوت کے وہ قائل ہیں ایک ایکسیپشن کے وہ قائل ہیں اور میں بتاؤں گا آگے یہ حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ہونا ہے اس میں ایک استثنا ہے اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جی یعنی ان کے آنے سے وہ لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی تو یہ ایک استثناء وہ رکھتے ہیں اور بالکل یہی استثناء اور ختم نبوت کا متعلق مطلب یہی عقیدہ احمد مسلم جماعت کا بھی ہے ہم بھی دل و جان سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین ہیں اور شریعت لانے والے انبیاء میں سب سے آخری ہیں اور آپ کے بعد ایک کے آنے کی خبر ہے تو وہ بھی ایک کے آنے کو مانتے ہیں ہم بھی ایک کے آنے کو مانتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے آنے کو مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن سنت کی بنیاد پر کہ جس نے آنا ہے وہ امت میں سے ہی پیدا ہوگا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوگا اور خاتم النبین کی صفت کا ایک مظہر جو ہے یعنی اس کا ایک نتیجہ اس کا ایک کانسیکوینس جو ہے نا وہ ہمارے جو غیر جو مسلمان بھائی ہیں وہ خاتم النبین کا لفظ کا ترجمہ آخری نبی کر کے اس کا صرف ایک ہی پہلو بیان کرتے ہیں اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ نے انبیاء کو ختم کر دیا جی اگرچہ اس میں تضاد ہے وہ ہم بتائیں گے لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی اور اس کا معنی نہیں دیکھتے خاتم النبین کا جبکہ احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ آذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تمام انبیاء کو ختم کر دیا وہاں پر آپ کی فضیلت اس میں ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ بھی ہیں کیونکہ اعلیٰ ہی ادنا کو ختم کر سکتا ہے نا جی تو خاتم النبین سے یہ معنی ابھرتا ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اور پھر خاتم جو ہے وہ انگوٹھی کو کہتے ہیں اور انگوٹھی زینت کا باعث بھی ہوتی ہے لیکن انگوٹھی کا ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ بادشاہوں میں اور رسولوں میں اور اس کی مثال احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بادشاہوں کو خطوط لکھنے چاہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یاسر اللہ وہ اسی طرح سمپل ایک لیٹر آپ بھیج دیں گے کاغذ کے اوپر لکھ کر تو وہ نہیں مانیں گے جب تک کہ اس کے اوپر آپ کی مہر نہ لگی ہو چنانچہ آپ نے پھر ایک انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس طرح کہ اللہ اوپر پھر رسول اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں جب اس واقعے کا ذکر ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پھر ایک خاتم بنوائی اور اس باب کا نام بھی یہی ہے کتاب اللباس کے اندر باب خاتم تو مطلب یہ کہ خاتم جو ہے وہ انگوٹھی کو کہتے ہیں اور انگوٹھی وہ والی انگوٹھی جو زینت کے بھی کام آتی ہے اور وہ انگوٹھی بھی جو جس کے اوپر نقش کندہ ہوں اور آپ اس کی آ, اس کے نقوش کسی کاغذ پر یا کسی چیز پر آپ اس کو آ, نقل کر دیں اس کو آ, تباہ کر دیں اس کے اوپر اس کو شائع کر دیں تو وہ بھی خاتم کہلاتی لاتی ہے چنانچہ اس کے لیے قرآن کریم میں ایک اور لفظ تباہ کا استعمال ہوا ہے کہ ختم اللہ علیہ قلوب اور تباہ کا بھی لفظ ہے کہ تباہ یعنی جب جیسے مردوں اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز کی تباہت یعنی کہ اس کی پرنٹنگ جی تو اس کے لیے بھی لفظ ہے تو وہ خاتم اور تباہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں کہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے دوسری چیز کے اوپر اس کا نقش ابھر آئے اور تباہ کا بھی یہی مطلب ہے اور پھر اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ چھاپنا جیسے میں نے کہا نا پرنٹنگ جی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں چھاپا خانہ جہاں پہ وہ چیزیں چھپتی ہیں اور اردو زبان میں اور ہندی زبان میں <clears throat> انگوٹھی کو چھاپ بھی کہتے ہیں اور یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک اس میں گیت میں بھی کہا ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی مو سے نینا ملائی کے تو چھاپ مطلب کہ میری انگوٹھی جی۔ اور میرا تلک جو ماتھے پہ لگا ہوا تھا وہ اپنے محبوب سے ملنے کے دوران مجھ سے وہ کھویا گیا تو چھاپ انگوٹھی کو کہتے ہیں اور انگوٹھی زینت کا بھی باعث بنتی ہے انگوٹھی ایک ایسے نقش بھی اپنے اندر رکھتی ہے جو دوسرے کو اوپر لگیں تو اس کا انگوٹھی کا نقش اس کے اوپر آ جاتا ہے تو احمد مسلم جماعت خاتم النبین کے بہت سے معنی جتنے بھی انکلوسیو ہیں جس میں جو اس میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے ہم رکھتے ہیں لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو غیر عمدی بھائی ہیں وہ اس کا ایک ہی معنی محدود کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ختم کرنا جو کہ اس کا اصل معنی ہے ہی نہیں مجازی معنی ہے لیکن حقیقی معنی نہیں ہے لیکن جماعت احمدیہ جو ہے وہ حقیقی معنی کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی معنی ہیں اس کے اندر وہ اس کو مانتی ہے اس کے اوپر عقیدہ رکھتی ہے اس لیے ان معنوں کی روح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبین کا مطلب ایک ایسا نبی ہے جس نے اپنے سے پہلے والے جو بیات تھے ان کی نبوت بھی تسلیم کروائی کیونکہ جو ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں وہ رام کرشن کو مانتے ہیں بدھ کو مانتے ہیں اور دوسرے بیا کو مانتے ہیں لیکن وہ زرتشت کو نہیں مانتے وہ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ محصع سلم کو نہیں مانتے اسی طرح جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیگر انبیاء کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ایرانی اپنے نبی کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے لیکن ایک مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی رہتا ہو کسی بھی قوم سے تعلق ہو اس کا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدہ رکھنے کے باعث تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ موسا علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ نبی ہے تو ہم نے ان کو پر ایمان لیا تو آپ خاتم نبی اس لیے ہوئے کہ آپ نے ان تمام کی نبوت کے اوپر اپنی تصدیق کی مہر لگا دی اور یہ فرمایا کہ وہ کرشنا بھی نبی ہے اور وہ زرتشت بھی نبی ہے اور رام بھی نبی ہے اور کنفیوشس بھی نبی ہے اور جتنے بھی دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ ہے نبوت کا تو ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں جی تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی نبوت نہیں منوائی بلکہ اپنے سے پہلے تمام کی نبوت کے اوپر تصدیق کی مہر لگائی اور پھر آپ کے بعد آنے والا بھی کوئی ہو اگر تو اس کے اوپر بھی آپ کی تصدیق کی مہر لگی ہوگی تو وہ آئے گا جی۔ ورنہ نہیں آ سکتا ورنہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا یعنی آج کے بعد کوئی ایسا شخص جو مسلمان نہ ہو اس کو نبوت نہیں مل سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم بتایا کرتے ہیں کہ سورہ نساء میں خدا نے فرمایا کہ جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اس رسول کی تو جی۔ وہ ان چاروں درجوں میں سے ایک درجہ پا سکتا تو اب اس سے باہر نبوت اور صالحیت اور صدیقیت اور شہادت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر آپ کی اطاعت کے بغیر تو ہمارا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے عقیدے کے کو شامل کر کے اس کے ساتھ اور دیگر تمام پہلوؤں سے اس طرح سے اس کو پیش کرتا ہے کہ وہ اس کی شان کہیں بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ اور جیسے ہم نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے ہو سکتا ہے آج بھی ہماری بات ہو جائے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب نے اپنی کتاب تذیر الناس میں لکھا ہے کہ محض آخری ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے سب سے آخر میں جو آئے گا تو فضیلت تھوڑی ہے کہ سب سے آخر میں آئے گا جی اس لیے اصل معنی یہ ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں یہ ہے خاتم النبین کا مطلب تو اصل میں تضاد جو ہے وہ ہمارے جو غیر غیرمل مسلمان بھائی ہیں وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور پاکستان کے آئین میں اور جو آرڈیننس وغیرہ جاری کیا گیا یا اب جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا جی اور جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کافر ہے حالانکہ خود ایک نبی کے آنے کو مانتے ہیں حضرت علیہ السلام کے آنے کو اور آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ابھی میرا خیال ہے شاید ہفتہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک شخص نے سیدھا سادہ بھولا بالا سا بندہ لگتا ہے اس نے کہا کہ میں گیارہواں خلیفہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں بارہویں کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں جی کہ وہ بارہواں آنے والا ہے اب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے وہی کی ہے اس نے صرف یہ کہا کہ میں تو گیارہواں خلیفہ ہوں اور بارہویں کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں تو اتنی سی بات پہ اس کو پکڑ لیا اس کو پولیس پکڑ کے آپ نے دیکھا تصویریں بھی جی۔ دیکھی آپ نے کہ جی۔ وہ پولیس وین میں بیٹھا ہے اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں وہ کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے جی۔ اور جب وہ بیت لے رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بڑی سی عمر کا اور وہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا وہ بیت نہیں کر رہا تھا اس کی باقی جو لوگ تھے وہ بیت کر رہے تھے اور اس طرح کی بیت تو صوفیاء میں اور پیروں میں پاکستان میں ہندوستان میں عام ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے پیر کا خلیفہ کہتے ہیں اور وہ اپنے پیر کے اور اس کے پیر کے اور اس کے پیر کے وسیلے سے واسطے سے چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے اور پھر آگے مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا ہمارے پیر تک پہنچا اور ہمارے پیر سے پھر اب ہم تک پہنچ گیا اور اب ہم اس پیر کے خلیفہ ہیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا اس بندے نے کہا کہ جی میں وہ ہوں اور اس کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں بند کر دیا اسی طرح اور بھی چند لوگ تھے جیسے کسی نے دعویٰ کیا اس کو پکڑ لیا گرفتار کر لیا ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا اور وہ قبیلہ کہان سے تعلق رکھتا تھا اس نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں مہدی ہوں جی اس کو گولیوں سے بھون دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ تو کسی کو نہیں ماننے والے یعنی یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو خانہ کعبہ میں آنا تھا تو جو خانہ کعبہ میں آیا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا اس کو مان لیا اس کو تو آپ نے گولیوں سے بھون دیا تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے ماننا نہیں کسی کو اور اگر بال فرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسمان سے اترائیں تو آپ ان کو بھی گرفتار کریں گے اور پولیس کی وین میں بٹھا کے آپ لے جائیں گے ان کو اس لیے کہ آپ کا یہ اب یہ دستور ہو گیا کہ اب ہم کو کسی نے آ کے اپنی اطاعت کے لیے نہیں کہنا اور اب ہم نے کسی کو نہیں ماننا تو یہ مولویوں نے لوگوں کا ذہن اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے اور اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے دین سے برگشتہ کر دیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ یکتبون الکتاب اب ایدیم سم یقلا حاضم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اور جتنی بھی ہم سے گفتگو ہوتی ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پچھلے لوگوں نے جو تفسیر کی ہے نا وہ بتاؤ انہوں نے کیا لکھا ہے بھائی انہوں نے لکھا ہے تو وہ کون سا انہوں نے اللہ سے الہام پا کر لکھا ہے جی انسان تھے نا ایک انہوں نے اپنی تفسیر کی اور ایک ہم اپنی تفسیر کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی تو نہیں دیکھ سکتا لیکن علماء دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہماری تفسیر قرآن کے مطابق ہے یا ان کی تو اس میں یہ جو برگشتہ کرنا ہے لوگوں کو اللہ کے دین سے وہ اس میں علماء کا ہاتھ ہے کہ ان کو ایک ایسا عقیدہ انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں جواب دینے سے منع کر دیا تاکہ آپ آزادانہ طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات جو ہے وہ بار بار کہتے رہیں تاکہ وہ اس جھوٹ کو سچ سمجھ لیں تو یہ کال جرم جرمنی کے جو تھے ہٹلر اس کا ایک دستے راز تھا گوئبلس اس کے ساتھ منصوبہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں کہا لیکن اگر اس نے نہیں بھی کہا تب بھی یہ ایک پروپیگنڈا کا یہ اصول ہے کہ آپ جھوٹ اتنا بول لیں اتنا بول لیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں جی اور اس کے مقابل پر پھر آپ جس کے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں اس کو تردید کرنے کی اجازت نہیں دیتے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ کل ہاتھ و برہانہ کو من کن تم سوادیں سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں دلیل نہیں دینی تم نے تم چپ رہو تم ہو ہی کافر تم ہو ہی جھوٹے اور ہم پر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہم سے ایسے قیدے منسوخ کیے جاتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں جی یا وہ اس کی انٹرپٹیشن آپ اپنی کرتے ہیں بھائی میرا قیدا ہے میں بتاؤں گا نا آپ کو ابھی جی۔ میرا خیال ہے کو دو ہفتے پہلے ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی غیر تو وہ مجھے مرزائی کہہ رہا تھا بار بار جی تو اس کو میں نے کہا کہ میرا نام احمدی ہے ہم احمدی ہیں تو کہتا نہیں تم احمدی نہیں ہو تو میں کہا تمہارا یہ نام ہے اگر میں تمہیں اس نام کی بجائے محمد بشیر کے نام سے پکاروں تو تم تو نہیں آؤ گے نا میں اگر آواز دوں گا تو کیونکہ تمہارا نام نہیں ہے تو میں تمہیں کہوں گا یہ تمہارا یہ نام ہے تم کہو گے نہیں یہ میرا نام نہیں ہے میرے ماں باپ نے یہ نام رکھا ہے میری جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس میں میرا یہ نام ہے یہ نام نہیں ہے لیکن یہ بڑی جیب غریب بات ہے کہ میں تمہیں اپنا جو نام بتا رہا ہوں وہ تم اس نام کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں اس لیے کہ تمہیں پسند نہیں ہے جی نہ پسند ہو لیکن میرا یہ نام ہے نا تو کیا انہوں نے یہی ہے کہ ایسا جھوٹ پھیلایا ہے اور ہمیں تردید کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سچ مانو اور مان بھی گئے ہیں لوگ اس لیے کہ وہاں پہ تردید کی اجازت نہیں ہے نا اس کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بھی یہی مانو وہ جیسے میرا خیال ہے خلیف سراب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کسی کو کتا کہیں جی. وہ آپ کی مرضی ہے اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھونگنا بھی شروع کر دو یہ اس کی مرضی نہیں مطلب یہ تو ظلم ہے نا جی۔ کہ آپ ایک انسان کو کتا کہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی کتا چھوڑ کے جو مرضی کہتے ہیں آپ کو لیکن اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم کتے کی طرح بھونکو بھی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تم واقعی تم کتے ہو تو آپ ہمیں کہتے ہیں تم کافر ہو لوگوں کو کہتے ہیں تم کافر ہو کہ یہ ایم جی جو ہیں وہ کافر ہیں اور ہمیں اپنے اس الزام کی جو آپ نے ہم پر لگایا ہے اس کی تردید کی اجازت نہیں دیتے اور پھر ہمیں کہتے ہیں تم خود بھی مانو گے تم کافر ہو کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تم کو تو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق لیکن اب اس میں خود کی بجائے ہم لگا دیتے ہیں آئین آئین بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئین میں لکھا ہے کہ تم کافر ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئین میں ایک بات لکھی ہو اور قرآن میں اس کے متضاد بات لکھی ہو تو آپ کس کو مانیں گے آئین کو مانیں گے کہ قرآن کو مانیں گے آپ نے کہا جی آئین کو نہیں بدلنا اس میں توہین رسالت کا جو قانون ہے اس میں کسی بھی قسم کا پروسیجرل جو لا ہے وہ بھی نہیں ہم نے تبدیل ہونے دینا اس لیے کہ آئین کہتا ہے اور اپنا یہ حال ہے کہ پچھلے سال کی بات ہے دو ہزار سترہ کی جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے پشاور میں ایک اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی حکومت نے نہیں دی اجازت اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ تھی وہ لوکل انہوں نے اجازت نہیں دی تو فضل الرحمان گروپ جے یو آئی نے اسٹیڈیم کے دروازے توڑ کر وہاں پہ داخل ہو گئے اور وہاں ہلڑ بازی کی اور وہ بد زبانی کی ساری کی ساری حکومت کے خلاف ہمیں کہتے ہیں کہ حکومت کی بات مانو اور آپ کو حکومت ایک بات کہتی ہے آپ نہیں مانتے آپ بھی دکھاؤ نا وہ سبمسو نس دکھاؤ وہ سر تسلیم خم کرو حکومت کے آگے ہماری تو گردن پکڑ کے کہتے ہو کہ تم حکومت نے یہ کہا ہے قانون میں یہ لکھا ہے مانو اس کو اور اپنا یہ حال ہے کہ آپ حکومت کی بات نہیں مانتے اپنا یہ حال ہے آپ کا کہ آپ وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ وہ بندر کی طرح اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے اور پیچھے ایک اور بندہ وردی والا بیٹھا ہے تو وہ ہلا ہے بندر سمجھتا کہ میں یعنی کہ اسٹینڈنگ سٹنگ وزیر اعظم جو ہے اس کو جے یو آئی فضل الرحمان کا جو لیڈر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اس کو بندر کہہ رہے ہیں تو آپ کے لیے سب جائز ہے کوئی احمدی کسی وزیر اعظم کو بندر کہہ تو کہتے دیکھو جی اس نے توہین کر ہے یہ آئین کو نہیں مانتا یہ وزیر اعظم کو نہیں مانتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا تو آپ آپ کے لیے پیمانے اور ہیں اور ہمارے لیے پیمانے اور ہیں تو موضوع سے تھوڑا سا ہم پیچھے چلے گئے ہیں ہٹ گئے ہیں تھوڑا سا جی جی مثلا میں یہ مثال کے طور پہ بتا رہا تھا کہ غیر احمدی جو علماء ہیں ان کا اپنا عقیدہ ختم نبوت کا متضاد ہے ایک طرف تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک نبی کے آنے کو بھی کہتے ہیں اب اس میں کیا تو زیادہ وہ پھر ہم آگے چل کے بتائیں گے شاء اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کے ساتھ کہ کیا ہے جی۔ لیکن یہ ایک بنیادی بات ہے اور اس کے متعلق میں تھوڑا سا یس کر دوں کہ ایک مشہور دیوبندی عالم ہے قمر احمد عثمانی صاحب جی ان کے والد صاحب جو تھے وہ خود ساختہ شیخ الاسلام ظفر احمد عثمانی صاحب تھے تو انہوں نے ظفر احمد عثمانی صاحب اشرف علی کے بھی تھے رشتے دار تھے میرا خیال یہاں کو اس کے شاگرد تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قمر احمد عثمانی صاحب نے اس کا نام ہے حیات و عقیدہ ختم نبوت اور نزول مسیح عقیدہ ختم نبوت اور نزول مسیح اس میں وہ لکھتے ہیں شروع میں ہی کہتے ہیں ان عقائد میں جن کی براہ راست زد عقیدہ ختم نبوت پر پڑتی ہے حیات مسیح نزول مسیح اور ظہور مہدی کے مضمومہ عقائد شامل ہیں اور ان میں سے حیات مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ سر فہرست ہے جس سے عقیدہ ختم نبوت کی عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی موجودگی میں حیات مسیح اور نزول مسیح کا تصور قلب و ذہن میں ہمیشہ ہی کھٹکتا رہا کہ دونوں تصورات ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے اگر عقیدہ ختم نبوت برحق ہے تو کسی نبی کے آنے اور دین اسلام کو حقیقی غلبہ دلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا یعنی یہ انہوں نے مان لیا کہ یا تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانیں یا آپ ختم نبوت کو مانیں دونوں کٹھے نہیں مان سکتے آپ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آئیں گے تو پھر آضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ختم نبوت کا قیدہ ہے آپ کا ان کے متعلق کہ وہ آخری نبی ہیں پھر آپ اس کو یہ نہیں رکھ سکتے اور اگر آپ عقیدہ ختم نبوت مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے یا کسی بھی نبی کے یا کسی مہدی کے آنے کی وہ کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ دونوں کی دیکھ دوسرے سے متضاد ہیں تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے میں اسے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کر اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حوالہ جات کے ساتھ ابھی تو میں نے صرف تمہید باندھی ہے جی <clears throat> بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن میں لفظ خاتم النبیین کی مختلف معنی بتائے ہیں اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آپ سامعین کرام آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کے اسی موضوع کے حوالے سے سوالات کریں ہمارے اسٹوڈیوز کی لائن اس وقت آپ کے لیے اوپن ہو چکی ہیں آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین one eight five five four one zero six five two two پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ بذریعہ ای میل اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A ان فریکوینسیز کے بجائے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جی آنسر صاحب <clears throat> اچھا ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا تضاد ہیں اب میں ان کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ایک جو آیت ہمارے متعلق عام طور پر پیش کی جاتی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ سورہ عذاب کی آیت جو ہے اس میں خاتم النبین والی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں جی تو اب اس میں مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک کتاب لکھی اس کا نام انہوں نے رکھا عقیدہ ختم نبوت جی جی انصر صاحب اس وقت ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں جعفری صاحب جعفری صاحب السلام علیکم جعفری صاحب السلام علیکم ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ صاحب آپ نے ختم نبوت کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے دیے کہ اگر وہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے ختم نبوت نہیں ہے اب دیکھیں اگر کوئی جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے جاب سے چلا جاتا ہے تو وہ کسی بھی فنکشن میں آئے تو جنرل اس کا نام رہتا ہے لیکن اختیارات نہیں ہوتے اس کے پاس تو کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی کریم نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہندی آئیں گے تو نبی تو وہ ان کا لقب وہی ہے کہ نبی ہیں لیکن کیا وہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے میرا خیال ہے اس لیے کہ یہ دوبارہ نبی آئیں گے یا تو کوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے تو پھر ڈفرنٹ سٹوری ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بہت بہت شکریہ جعفر صاحب جی انصر صاحب جی بات یہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے خیال کے مطابق نہیں چلتا آج بھی ایک دوست مجھ سے بات کر رہے تھے جی کہ میرے نزدیک انہوں نے کہا جی ایک بات ہے وہ میرے نزدیک ایسی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بات آپ کی یا میرے نزدیک نہیں ہوتی بات اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے جی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال انہوں نے دی کہ جی کوئی جنرل ریٹائر ہو جائے تو پھر وہ کسی فنکشن میں آیا تو وہ کہیں گے تو اس کو بھی نا جنرل صاحب سب سے بنیادی غلطی یہی ہے نبی ریٹائر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے متعلق جو آیت نازر فرمائی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آطانی الکتاب و جلانی نبی و جلانی مبارکن اینا کن تو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اللہ نے اور مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جہاں بھی ہیں فرض کریں کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں جی۔ تو وہ نبی ہیں پھر وہ جب واپس آ رہے ہوں گے تو راستے میں ہوں گے تو وہ نبی ہیں جب وہ زمین پر اتر آئیں گے تو وہ نبی ہیں اس لیے یہ کہنا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ بات اس لیے غلط ہے کہ اول تو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ نبی ہیں پھر صحیح مسلم کی حدیث میں کتاب الفتن باب اشرات و سات میں چار دفعہ ان کو نبی اللہ کہا گیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مبوس نہیں ہوں گے وہ ایک دفعہ مبوس ہو چکے ہیں اسی حدیث میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ عیسیٰ ابن مریم کو مبوس کرے گا تو مبوس بھی ہوں گے وہ اس لیے یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے اور ان کے اختیارات نہیں ہوں گے یہ بھی بات غلط ہے اس لیے کہ ایک اور صورت میں قرآن کریم کی ایک صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے جو علم و ہے وہ کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلام رسول ان اللہ کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی اللہ کے عزن سے اطاعت کی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں فرض کریں کہ وہ زندہ ہیں اور فرض کریں کہ وہ آ جاتے ہیں تو ان کی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہے ان کی نبوت اور ان کی رسالت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ختم نبوت کے علماء ہیں انہوں نے ہمارے خلاف کتابوں کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے اس میں رد قادیانیت کے نام سے اس میں انہوں نے بعض علماء کے یہ اقوال نقل کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں نبی نہیں ہوں گے وہ پکا کافر ہے جی <clears throat> اس لیے یہ بات صرف قرآن حدیث کی نہیں ہے بلکہ خود غیر احمدی علماء اس بات کو <clears throat> پیش کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں نبی ہوں گے لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امتی بھی ہوں گے تو یہ ایک ایڈیشنل جو اسٹیٹس ہے ان کا وہ ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ وہ امتی بھی ہوں گے اور وہ نبی تو وہ ہیں ہی اور بعض کہتے ہیں نہیں صرف امتی ہوں گے وہ نبی نہیں ہوں گے اب اس میں جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کا تعلق ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ جی وہ اتھارٹی نہیں ہوگی ان کے پاس ریٹائرڈ جنرل سے ان کو تشویح دی ہے تو ایک اور کتاب میرے سامنے آئی ہے یہ اس کا نام ہے اسلامی عقائد ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب کی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت سے کبھی لائق معذولی نہیں ٹھہرتے انبیاء کرام اپنے منصب نبوت سے کبھی معذول نہیں ہوتے اس لیے کہ حق تعالیٰ علیم و خبیر ہے کبھی ایسے شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں فرماتے کہ جو آئندہ چل کر لائق معذولی ہو اسلامی عقائد کتاب صفحہ چھیاسٹھ ہے پھر اس کے بعد جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ <clears throat> وہ کتاب کا نام ہے تحفہ قادیانیت اس کی جلد اول میں انہوں نے مختلف جو علماء ہیں ان کے حوالے جات میں نے بتایا آپ کو کہ وہ انہوں نے لکھا ہے ایک میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان پر واجب ہوتا یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اتریں گے حالانکہ وہ بدستور نبی مکرم ہوں گے ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محض امت کے ایک فرد بند کرائیں گے بلا شبہ وہ اس امت کے ایک فرد بھی ہوں گے جیسے کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قرآن و سنت کے ساتھ حکم کریں گے اور شریعت کے تمام عوامر و نواحی جیسا کہ دیگر افراد سے متعلق ہیں ان کے متعلق بھی ہوں گے اس کے باوجود وہ بدستور نبی مکرم ہوں گے اور ان کی نبوت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے جعفری صاحب کہ حضرت علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے اور ان کی اطاعت کرنی پڑے گی اور اس سے پھر جو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کا تضاد صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں جس کو میں نے کہا کہ مسلم کی کتاب میں بھی حضرت عیسیٰ کو چار مرتبہ نبی اللہ کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ مبوس ہوں گے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ پیش کرنا چاہیں ہاں جی میں یہ بتا رہا تھا کہ جو سورہ عذاب کی آیت ہے اس میں یہ عام طور پر یہ پیش کرتے ہیں اور مفتی شفیع صاحب کی میں کتاب ختم نبوت کامل کا حوالہ دے رہا تھا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک سو آیات جو ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کی تائید کرتی ہیں ایک سو آیات جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے رسالہ ندائے خلافت میں شمارہ ہے ستمبر دو ہزار دو کا انیس سے پچیس ستمبر یہ غالباً ہفتہ وار ہے ان کا دو ہزار دو کے شمارے میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں جو ختم نبوت کی جو ایک ہی آیت سورہ احزاب میں آئی ہے اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں ایک آیت ہے اور مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں سو آیات ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر لیں آپس میں ہی کہ سو ہیں کہ ایک ہیں پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے آسن السوانے مفتی محمد حسن صاحب کے حالات اور کمالات کا جامع مرقع اس میں وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس آیت خاتم النبین سے استدلال کرنے سے قبل ایک مقدمہ سمجھ لیجئے کہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ لاکن کے ماں قبل اور ماں بعد میں تضاد ہوتا ہے یعنی جو لفظ ہے نا لاکن وہ لاکن رسول اللہ ہے اس میں جو لاکن کا لفظ ہے اس میں اس سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو بیان کیا ہے دونوں میں تضاد ہوتا ہے دونوں ایک جیسی اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی اور یہاں لاکن کے ماں قبل اور ماں بعد میں تضاد معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ باپ نہ ہونے اور رسول ہونے میں کوئی تضاد نہیں یعنی ایک بندہ کسی کا باپ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسول بھی نہیں ہے حالانکہ تضاد کا ہونا ضروری ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے اس کال سے ماں کانا محمد ان ابا احدم یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید آپ ہمارے کسی بھی قسم کے باپ نہ ہوں گے اس لیے آگے لاکر رسول اللہ سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نصبی باپ تو نہیں مگر دوسری قسم کے باپ ہیں یعنی رسول اللہ ہیں اور روحانی باپ ہیں اور اگر اس مقام کی اس طرح تقریر نہ کی جائے تو کلام میں ربط پیدا نہ ہوگا جو کلام اللہ میں محال ہے تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ماں کانا محمد الباءدیم مرزالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول تو وہ کہتے ہیں کہ جو عربی گرامر ہے اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ لیکن آ جائے جیسے وہ مثال دیتے ہیں ہم عام طور پہ کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اسٹیشن پہنچ گیا لیکن گاڑی میں سوار نہ ہو سکا جی تو اب اسٹیشن پہنچنا ایک مثبت جملہ ہے ٹھیک ہے نا گاڑی میں نہ سوار ہونا منفی جملہ ہے اب دونوں میں تضاد ہے تو یہ کہا جائے اگر فرض کریں کہ میں اسٹیشن پہنچ گیا لیکن میں گاڑی میں سوار ہو گیا جی تو یہ بالکل محمد سا جملہ ہے اس میں لیکن کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے اس کی لیکن لگانے کی لیکن لگاتے ہی تب ہیں جب آپ پہلے جملے اور اس کے بعد کا جو جملے کا حصہ اس دونوں میں تضاد ہو جی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول تو کہتے اس میں کا تضاد ہے ایک بندہ کسی کا باپ نہ بھی ہو بس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں پتا کہ کسی کے باپ ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں تو باپ نہ ہونے میں اور اللہ کے رسول ہونے میں تو کوئی تضاد نہیں ہے تو پھر تضاد ہے کیا اصل میں اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ ہے وہ اللہ کا رسول ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی بھی قسم کا باپ نہیں ہے وہ تمہارا جسمانی باپ تو نہیں ہے لیکن وہ تمہارے روحانی باپ ہیں اور پھر آگے کہا کہ وہ خاتم النبین اور وہ صرف عام لوگوں کا ہی نہیں بلکہ وہ نبیوں کا بھی باپ ہے روحانیت کے لحاظ سے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ایک کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پہلے ان کا سوال لیتے ہیں مظہر بیگ صاحب مظہر صاحب السلام علیکم مظہر صاحب السلام علیکم غالباً ان کی کال کٹ گئی ان سے گزارش کر دیجیے دوبارہ ہمیں اسٹوڈیوز میں کال کر لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور ٹورانٹو کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two غالباً ان کی کال دوبارہ آ گئی ہے جی مظہر صاحب السلام علیکم مظہر جناب السلام علیکم جی السّلام علیکم جی، میں نے کہیں پر ہم لوگ مولویوں کی بہت باتیں سنتے ہیں تو میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں یہ کہاں تک ہے میں مجھ سے پوچھے میں تو زیادہ آپ کی باتیں سنتا ہوں لیکن انسان کو میرے خیال میں کامن سینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھ میں آنی ہے تو وہ رب کی طرف سے آنی ہے اب کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی کامن سینس میں کوئی فالٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کو چیز دل کو نہیں لگ رہی ہے کیا آپ کہیں گے کہ آپ کے بچے اس چیز کو جانے یا اس کے بارے میں تفتیش کریں یا معلوم کریں ایک چیز کا میں اگر سو اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں اچھا ایک ٹھیک راستے پر ہوں تو پھر اس کے بعد میں ایک ایک راستہ چھوڑ رہا ہوں تو میں لاجیکلی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ میں نے ٹھیک کیا میں نے اس چیز سے اجتناب کیا تو میرا کوشچن یہی ہے کہ جب کامن سینس اس کو الاؤ نہیں کری تو آپ مولویوں کو ہم کیوں الزام دیں آپ میرے لیے بڑے اچھے اسکالر ہیں لیکن آپ کی بات مجھے کنونس نہیں کر رہی ہے اس میں جی بہت بہت شکریہ مدر صاحب غالباً ان کی کال کٹ گئی ہے <clears throat> ان کو آپ کی بات کنونس نہیں کر رہی وہ کیا کریں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ رسول جو ہیں وہ بینہ لے کر آتے ہیں اور بینہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں جو خوب روشن ہوتی ہے کھلی کھلی ہوتی ہے لوگ پھر بھی نہیں مانتے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بینہ لانے والا تو کوئی نہیں ہے جی لیکن وہ لوگ جو بدر کے میدان میں مارے گئے وہ لوگ جو عہد کے میدان میں مارے گئے وہ لوگ جو خندق کے میدان میں مارے گئے یا ویسے ہی ایمان لائے بغیر مر گئے تو ان کو بات سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ صرف الزام لگانا کہ آپ کی بات چونکہ کامن سینس سے تعلق نہیں رکھتی اور آپ کی بات مجھے کنونس نہیں کر رہی جی اس لیے میں نہیں مانتا تو پھر آپ لوگوں سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان جائیں یا مولویوں کی بات نہ مانیں اور آپ کی بات مان جائیں اس کے بے شمار دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے خوفزدہ ہوتا ہے مجھے تقریباً پچیس سے تیس سال کے درمیان ہو گیا ہے یہ کام کرتے ہوئے کہ میں تبلیغ کے میدان میں کام کر رہا ہوں اور بے شمار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے مجھے بہت سے لوگ ایسے پاکستان میں بھی اور کینیڈا میں بھی بلکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا اس میں جرمنی میں انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں دوسرے جگہوں پہ عرب ملکوں میں جو پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان ہیں غیر احمدی وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل لاجیکل ہے اور دل کو اپیل کرتی ہے لیکن ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم آپ کی بات مان نہیں سکتے ہمیں گھر والوں کا خوف ہے ہمیں معاشرے کا خوف ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو اپنے ارد گرد کے ماحول کا خوف ہے اس لیے کہ مولوی کے پاس ایک سب سے بڑا جو ڈیٹرنس ہے ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ ہمارے خلاف انہوں نے کھڑی کی ہے اپنے زوم میں وہ یہ ہے کہ اتنا خوف طاری کر دیا جائے اور اتنی نفرت پھیلا دی جائے کہ لوگ اس کا نام بھی سننا گوارہ نہ کریں اور جو کوئی ذرا سی بات کرتا بھی ہے یا کامن سینس کی بات کرتا ہے آپ دیکھیں یہ جو اداکار ہیں حمزہ علی عباسی صاحب جی انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں جس میں وہ اینکر پرسن کے طور پہ آتے تھے انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی اس کے متعلق ان کا نظریہ بھی لینا چاہیے اور وہ پاکستان کے شہری ہیں وہ بنا آپ کو یہ کہتے ہیں تو کیا حرج ہے اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی اور اس کا پروگرام بند کر دیا گیا یعنی اتنی شدت انہوں نے پیدا کر دی ہے اتنا خوف تاری کر دی ہے اتنی نفرت انہوں نے لوگوں کے دلوں میں پھیلا دی ہے تاکہ لوگ اس طرف توجہ ہی نہ کریں بالکل وہ آئیں ہی نہ تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری تو ایک طرف آپ اس قدر زور و شور سے پھیلاتے ہیں باتیں اور دوسری طرف آپ یہاں پہ کینیڈا میں جو لوگ ہیں وہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ جی اگر پیچھے پتہ لگ گیا پاکستان میں کہ جی کینیڈا میں جا کے بندہ ایم ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا جو جن کے بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں کہتے جی ہم شادیاں کہاں کریں گے ہمیں یہ پرابلم ہے ہمیں یہ پرابلم ہے اس کے باوجود کچھ لوگ ہمت کرتے بھی ہیں یہ نہیں کہ ساری ایسے ہیں ابھی پچھلے رمضان میں دو شیعہ فیملیوں نے اللہ کے فضل سے ہم قبول کی ہے اور تیرہ بندے ان کے بچوں سمیت ماں باپ بہن بھائی سارے تو تیرہ افراد دو فیملیوں کے شیعہ فیملی تھیں وہ اور انہوں نے بیت کر دی تو لوگ اس میں بھی آتے تو ہیں آگے اب اتنے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی سینس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں ہماری بات کو اس لیے آپ نے صرف الزام لگایا ہے کہ آپ کو ہماری باتیں کنونس نہیں کرتی تو انبیاء اور رسول اور ان کی جماعتیں کنونس کرنے کے لیے نہیں آتے وہ پیغام پہنچانے کے لیے آتے لیکن اگر آپ کو کوئی علمی اعتراض ہے یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری باتیں ال لاجیکل ہیں اور کامن سینس کے بالکل خلاف ہیں تو آپ دلیل کے ساتھ اپنا دعویٰ اور ثبوت کے ساتھ اپنا الزام ہمارے سامنے رکھیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اور میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ مجھے کوئی بتائے کہ احمدیہ مسلم جماعت کا ایک عقیدہ یا کسی ایک عقیدے کا کوئی ایک جز قرآن کے خلاف ہو تو میں انصر رضا احمدی جی چھوڑنے کو تیار ہوں جی. چیلنج کر رہا ہوں میں لیکن آج تک کوئی نہیں آیا اور نفرت پھیلائی ہے احمدیوں کے خلاف لیکن احمدی تو انسان ہیں آپ کو ایک انسان کی اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ آپ اس کو آگ میں گرنے سے بچا لیں آپ صرف اس کو نفرت کا نشانہ بنائیں گے مشق ستم بنائیں گے یا آپ اس کی نجات کی بھی فکر کریں گے ہم آپ کے اور کسی بھی طرح سے بھائی نہ ہوں لیکن انسانیت میں تو ہم آپ کے بھائی ہیں کہ نہیں تو آپ ایم کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ کوشش کریں کہ یہ قرآن اور سنت کے راستے پر چلتے ہوئے احمدیت کو چھوڑ دے جو کہ غلط اور گمراہ کو نقیدہ ہے لیکن اس کے بجائے جھوٹے الزام لگانا کہتا جی وہ کامن سینس نہیں ہے مجھے کنونس نہیں کر سکے وہ یہ ہے اور وہ ہے اور تم نے تو ایسے کیا تم تو ویسے ہو تم تو ویسے ہو یہ دین اسلام کے بالکل خلاف ہے جس کو آپ اپنا دین سمجھتے ہیں وہ اسلام تو خیر نہیں ہے بالکل آپ کا اور آپ کے مولویوں کا اپنا خود ساختہ اور من گھڑا عقیدہ ہے لیکن انسانیت تو آپ میں بھی ہونی چاہیے تھوڑی بہت اس جی۔ لیے یہ الزام نہ لگائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لاجیکل بات کر رہے ہیں تو پھر لاجک سے بات کریں نا یہ تو لاجیکل نہیں ہے کہ جی وہ آپ کی بات مجھے کنوینس نہیں کر سکی نہیں کنوینس کر سکی تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً اس وقت کوئی اور مزید کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اگر آپ مزید کچھ گزارشات پیش کرنا چاہیں سامعین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز پروگرام ریڈیو احمدیہ بنگلہ زبان اور عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز ہمارا یہ پروگرام اردو زبان میں ہوتا ہے آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جمعہ جو کہ آپ نے لندن مسجد بیت الفتوح میں دیا تھا اس کی ریکارڈنگ اردو زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی لیکن تقریباً گیارہ بجے تک سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں یا دوران ہفتہ بھی کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سامعین یہ پروگرام ریڈیو پہ سن رہے ہیں ان کو دس بجے اپنی فریکوینسی چینج کرنی پڑے گی لیکن جو voice of Islam dot C A پہ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور ان کا یہ پروگرام اسی طریقے سے جاری رہے گا جی انصر صاحب اچھا میں نے شروع میں جو تمہید باندھی تھی اس میں میں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ جو ہمارے غیر عملی مسلمان بھائی ہیں وہ لفظ خاتم النبین کا صرف ایک پہلو اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں یہ صرف ایک ہی پہلو ہے جی جب کہ احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ اس کے تمام دیگر جو پہلو ہیں اور جو اس کے تمام دیگر معنی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ کر عقیدہ رکھتی ہے اس کے متعلق اور میں نے یہ بھی بتایا کہ جو قاسم صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آخری ہونے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت جو ہے وہ مرتبے میں ہے جی اس کا انہوں نے نام رکھا ایک ہے خاتمیت زمانی یعنی کہ زمانے کے لحاظ سے آخری اور ایک ہے خاتمیت مرتبی یعنی مرتبے کے لحاظ سے آخری اب اس کتاب تہذیب الناس کا مختلف لوگوں نے اس کو لکھا اور مختلف لوگوں نے اس کو اس کی تشریح وغیرہ کی ایک دیوبندی عالم ہے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جی مانچسٹروی جی وہ مانچسٹر میں رہتے ہیں نا تو وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں مانچسٹروی تو انہوں نے جو یہ ان کے دارے نے جو یا کسی بھی نے شائع کی تحزیر الناس تو اس کا مقدمہ لکھا انہوں نے جی ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے عنوان سے انکار نہیں کیا دیکھیں ہمیں جو پاکستان میں عام طور پر پورٹری کیا جاتا ہے جو ہمارے متعلق ایک شرنگیز پراپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جی جو کہ ہم نہیں ہیں اور یہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے عنوان سے انکار نہیں کیا نہ کہیں یہ کہا کہ وہ اور اس کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے انہوں نے جی۔ اعتراف کیا کہ ایم جے جی مسلم جماعت یہ نہیں کہتی اس نے ختم نبوت کا یہ معنی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا مرکز ہیں جن سے آگے نبوت پھیلتی ہے اور جو بھی نبوت پائے گا اس پر آپ کی نبوت کی مہر ہوگی مرزا غلام احمد اپنی تشریح میں ختم نبوت مرتبی کا عقیدہ رکھتا تھا اور ختم نبوت مرتبی کو ختم نبوت زمانی کے متوازی سمجھتے ہوئے ختم نبوت مرتبی کا اقرار اور ختم نبوت زمانی کا انکار کرتا تھا <clears throat> یہ بھی بات غلط ہے ویسے تو میں بتاؤں گا آگے اس کے ذہن کے مطابق یہ دو متقابل نظریات تھے چنانچہ مرزا غلام احمد کے پیرو ختم نبوت مرتبی کا اقرار <clears throat> اور ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں اگرچہ ختم نبو زمانے کے منکر ہونے والی بات غلط ہے لیکن کم از کم انہوں نے یہ قرار کیا کہ احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں اور اس کے دو حصے کر کے یعنی ایک پہلو ختم نبوت زمانی کا ایک پہلو ختم نبوت مرتبی کا زمانی کا انکار کر دیا مرتبی کا اقرار کر لیا اور یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاتم النبی نہیں مانتے کہتے یہ نہیں کہتے وہ جی۔ جب کہ ہمارے متعلق زور شور سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ احمدی ختم نبوت کے سرے سے ہی منکر ہیں قطعی طور پر منکر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے لیکن چلو بہرحال انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا اگرچہ بات غلط ہے آگے وہ لکھتے ہیں مسلم عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و شان سے والحانہ عقیدت رکھتے ہیں جب وہ قادیانی مبلغین سے سنتے ہیں کہ ختم نبوت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کملات ختم مانے جائیں اور یہی حضور کی ختم نبوت ہے تو کئی عوام جوش عقیدت میں قادیانیوں کے پنجۂ الہاد میں آ جاتے ہیں ختم نبوت زمانی کتنا پختہ عقیدہ کیوں نہ ہو ختم نبوت مرتبی میں عقیدت بہرحال زیادہ ہے اور وہ ظاہر میں لوگوں کو زیادہ کھینچتی ہے تو وہ مان گئے کہ جی ختم نبوت مرتبی میں کشش زیادہ ہے اور آپ کسی کو بتائیں گے کہ جی ختم نبوت کا اصل میں معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے لحاظ سے آخری ہیں اور آپ کے اندر سارے کمالات ختم ہیں آپ کے اوپر تو کہتے ہیں وہ کئی لوگ جو ہے نا وہ جوش عید میں کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بیان کر رہے ہیں تو احمد منکر تھوڑی ان کے تو کہتے ہیں وہ ان کے پنجائے لحاظ میں آ جاتے ہیں ملحد ہو جاتے ہیں وہ تو اندر سے اقرار کر لیا کہ ختم نبوت مرتبی میں عقیدت زیادہ ہے کشش زیادہ ہے لیکن اصل میں ختم نبوت زمانے کہتے ہیں جتنا مرضی پختہ عقیدہ کیوں نہ ہو لیکن بتایا نہیں کہ پختہ عقیدہ ہے کیسے وہ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح محدود صلاح السلام اور آپ کی پیروی میں احمد مسلم جماعت بھی ختم زمانے کی بھی منکر نہیں ہے حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح محدود صلاحت السلام چشمہ معرفت میں صفحہ بیاسی تراسی ہے روحانی خزان کی جلد تیئیس ہے صفحہ اس کا ہے نوے کانوے حضور فرماتے ہیں چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے یعنی زمانے کا بھی انکار نہیں کیا قیامت تک ممتد ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لیے خدا نے یہ نہ چاہا کہ وحدت اقوامی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کمال تک پہنچ جائے کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانے کے خاتمے پر دلالت کرتی تھی یعنی کہ اگر حضور کی زندگی میں سارا کام ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زمانہ وہیں ختم ہو گیا ابھی دنیا تو ختم نہیں ہوئی لیکن آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ سارا کام ادھر ہی ختم ہو گیا تیئیس سال کے اندر اور کہتے ہیں جی آپ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا یعنی شبہ گزرتا تھا کہ آپ کا زمانہ وہیں تک ختم ہو گیا کیونکہ جو آخری کام تھا وہ اس زمانے میں انجام تک پہنچ گیا اس لیے خدا نے اس تکمیل اس فیل کی جو تمام قوم میں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی مزہ پر ہو جائیں زمانہ محمدی کے آخری حصے پر ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس کی تکمیل کے لیے اسی امت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو مسیح مود کے نام سے موسوم ہے اور اس کا نام خاتم الخلفاء ہے پس زمانہ محمدی کے سر پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے آخر میں مسیح مود ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا زمانہ ہی آپ کا ہے جی سارا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا زمانہ تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا اس لیے خاتم زمان خاتمیت زمانی جو ہے اس کا آپ عقیدہ رکھ کر تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں کیا آپ کہتے ہیں جی کہ آپ زمانے کے لحاظ سے بھی آخری ہیں حالانکہ زمانہ تو آپ کا ختم نہیں ہوا تو زمانہ قیامت تک ہے آپ کی نبوت قیامت تک ہے اس لیے خاتمیت زمانے پر بھی احمدیہ مسلم جماعت ہی جو ہے وہ صحیح طور پہ عقیدہ رکھتی ہے آپ خاتمیت زمانے بھی نہیں مانتے خاتمیت مرتبی تو پتہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے لیکن خاتمیت زمانے بھی نہیں مانتے آپ اور اس کی جو تشریح ہے خاتمیت زمانے کی وہ حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب نے اپنی ایک اور کتاب مناظر عجیبہ میں کیا کی ہے بڑی شاندار انہوں نے بات لکھی اور بڑی مختصر کر کے وہ کہتے ہیں غرض خاتمیت زمانے سے یہ ہے کہ دین محمدی بعد ظہور منسوخ نہ ہو جی۔ علوم نبوت اپنے انتہا کو پہنچ جائیں کسی اور نبی کے دین یا علم کی طرف پھر بنی آدم کو احتیاج باقی نہ رہے یعنی آپ تو زمانہ جو ہے نبوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا وہ اب ان کی وفات سے مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو زمانہ بھی ختم ہو گیا حالانکہ آپ کا زمانہ تو قیامت تک چلے گا اور ہم اس خاتمیت مرتبی کے ساتھ ساتھ خاتمیت زمانے کے بھی قائل ہیں اور اس کی تشریح قاسم آسم صاحب یہ کرتے ہیں کہ خاتمیت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین آپ کے ظہور کے بعد منسوخ نہ ہو تو جب تک آپ کا دین چلے گا زمانہ چلے گا آپ کا تو اس کے تو ہم قائل ہیں تو آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم خاتمیت زمانے کے منکر ہیں ہم تو خاتمیت زمانے کے اس طرح سے قائل ہیں کہ آپ بھی قائل نہیں ہیں صاحب ایک ای میل موصول ہوئی ہے جی پروگرام کے شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا گیارہویں خلیفہ کا تو اسی سلسلے میں اعجاز صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پولیس گیارہویں خلیفے کو گرفتار نہ کرتی اور اگر وہ سچا نہ ہوتا تو خود ہی ختم ہو جاتا یہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے نا تو وہ سارے جی۔ کام خود ہی کریں گے وہ اللہ پہ نہیں چھوڑتے وہ وہ کہتے جی پہلے اللہ نے چڑیا سی تو وہ کی بنیا اچھا یعنی جب مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں ان کا معاملہ چونکہ اس وقت ان کی حکومت نہیں تھی جی اور وہ ایک جگہ لکھا ہے یہ بھی کہ افغانستان کا جو حکمران تھا اس نے کہا کہ این جو بیا جی ادھر آؤ تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں تو چونکہ ہندوستان میں انگریز حکومت تھی اور وہاں پہ مذہبی آزادی تھی اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکے تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو اب ہماری حکومت ہے اس لیے اب ہم وہ سارا کچھ کریں گے اس وقت اللہ بھی چھوڑا تھا لیکن اللہ نے مرزا علامہ مد السلام کو تباہ نہیں کیا ہلاک نہیں کیا جی تو لیکن اب اب ہم ہیں تو اب چونکہ اللہ پہ پہلے چھوڑا تھا تو اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا تو اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا جو بھی کرنا پڑے گا درست ظہیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر یہ سوال پوچھنا تھا کہ کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے واپس اور ان کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد میں کیا مسلمان یہ خواہش نہیں کریں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو واپس بلایا جائے اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں تو پھر امام مہدی نماز کیوں لیڈ کریں گے جی تو مطلب یہ تو پھر اس حساب سے تو ہر نبی نے واپس آنا ہے جی کیونکہ حضرت عیسیٰ جب واپس آ تو ہر نبی آ جائے گا جی اس متعلق اگر کوئی حدیث یا آیت کوئی کچھ کہتی ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ ظہیر صاحب جی انصر صاحب بڑا لطیف نقطہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ وہ تو مردے زندہ کر سکتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ مجھے وہ پہلے کالر یاد آ گئے ہیں مظہر اقبال صاحب یہ نام تھا میرا خیال ان کا جنہوں نے کہا جی کہ مظہر بیگ صاحب مظہر بیگ صاحب سوری تو اب یہ جو ابھی زہی صاحب نے بات کی ہے نا یہ ہے اصل میں کامن سینس کی بات اور مظہر بیگ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی بات تو کامن سینس کی ہے ہی نہیں تو کامن سینس تو اس وقت ہوگی نا جب آپ دین پہ غور کریں گے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی علیہ السلام مردہ زندہ کرتے ہیں اور پھر جب حضرت صاحب السلام آئیں گے دوبارہ تو ان سے کہیں کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیں تو اگر وہ بعض کے نزدیک زندہ ہیں اور بعض کے نزدیک تو فوت ہو چکے ہیں تو جن کے نزدیک فوت ہو چکے ہیں ان ان سے کہیں کہ جی ان کو زندہ کر کے ذرا لا دیں تاکہ یہ بتا دیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے اور پھر یہ کہ آگے انہوں نے کہا کہ جی صاحب کی بات کا اگلا حصہ میرے ذہن سے نکل گیا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی حدیث یا قرآن میں ایسا کوئی حوالہ ملتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اگر آ جاتے ہیں دوبارہ اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں زندہ کر دیں گے ہاں وہی اس کا تو میں نے جواب دے دیا ہے لیکن ایک اور انہوں نے آگے ساتھ شوشا چھوڑا تھا <laughs> لیکن بڑی نقطے کی بات ہے وہ بڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ساری باتیں کامن سینس کی ہیں لاجیکل ہیں تو ابھی جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا اور یہ لاجیکل بات ہے جو میں نے شروع میں پیش کی تھی کہ ایک طرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی طور پر آخر نبی مانتے ہیں جی دوسری طرف آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں اور وہ بھی نبی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو مظہر بیگ صاحب ہیں ان کو اس میں کون سی لاجیکل بات لگی ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ دوبارہ فون کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ لاجیکل ہے اور یہ کامن سینس ہے تو پھر اگر آپ کی بات یہ لاجیکل اور کامن سینس ہے تو پھر ایسی لاجک سے اور کامن سینس سے میری توبہ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اجاز صاحب السلام علیکم اجاز صاحب السلام علیکم غالباً کال ڈراپ ہو گئی ان سے گزارش کی دوبارہ ہمیں کال کر لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios میں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two studios میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاحات وسلام کے ضمن میں لفظ خاتم النبیین کے مختلف معنی بتائے ہیں اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آپ کال کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں phone number four four one one six six zero five two two جی ہاں صاحب اچھا ایک اور جو کامن سینس کی بات ہے اب دیکھیں یہ اس سے کنوینس ہوتے کہ نہیں مزہ صاحب جی اور وہ یہ ہے کہ آپ خاتم کا مطلب کرتے ہیں ختم کرنے والا اور خود آپ کے اپنے علماء جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے متعلق خاتم کا لفظ استعمال کرتے ہیں جی خاتم المحدسین خاتم الفقہ خاتم الشعراء وغیرہ وغیرہ ایک بڑا مشہور ان کا مولوی تھا دیوبندیوں کا اور نہایت ہی بد زبان قسم کا انسان انور شاہ کشمیری کے نام سے جی اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم گالیاں دیتے ہو تو کیوں نہ دوں میں گالیاں میرا دل جلتا ہے تو دل جلتا اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کو نہ نہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا دل جلتا ہے اس کے اوپر کیونکہ آپ اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ پھر اس کا دل جلتا ہے اس کی قبر کا جو کتبہ لکھا گیا جی یعنی ساری زندگی وہ خاتم کا مطلب کرتا رہا آخری ختم کرنے والا اور اس کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا اس کی تصویر میرے پاس ہے اس کی اس کے بیٹے نے اس کی جو سوانح یاد دکھی ہے انزل شاہ کشمیری نے اس کا وہ لکھا ہوا ہے مرکز مبارک و منور حضرت رئیس الحکمہ والمتکلمین خاتم الفقہ والمحدثین شیخ الاسلام مولانا سید محمد انور شاہ کے بتاریخ تین سفر تیرہ سو باون ہجری بوقت نصب شب دار الفنا دار دارالبقا رحلت فرمود جی تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ خاتم الفقہ المحدسین اور یہ سید تھا بھی نہیں یہ وہ خود ہی سید بن گیا جھوٹا یہ کشمیری تھا تو وہ سید بن گیا تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے اسی طرح اور بھی خاتم المحدسین شیخ نا سید محمد نذیر حسین صاحب شیخ محی الدین ابن عربی کو شیخ اکبر اور اکثر خاتم الولاۃ المحمدیہ مرزا مظہر جان جانا نے اپنے جو مرشد ہیں ان کو خاتم الاولیاء لکھا نہیں سوری مرزا مظہر جان جانا کے مرید نے شاہ علام علی دہلوی انہوں نے لکھا خاتم الاولیاء تو یہ ان میں اکثر اس لقب کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا ہے تو اب میرا خیال ہے آج مظہر بیگ صاحب کی شامت آ گئی ہے کہ ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کیا یہ کامن سینس ہے کہ آپ ایک طرف کہیں کہ خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا ہے دوسری طرف آپ کے اپنے علماء میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء جو ہیں وہ جب خاتم کا مطلب ختم کرنے والا کرتے ہیں اور خاتم النبین کا مطلب نبیوں کا ختم کرنے والا ہے تو پھر خاتم الفقہ المحدسین کا کیا مطلب ہے اور خاتم الشعراء کا کیا مطلب ہے اور خاتم الاولیاء کا کیا مطلب ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو شیوں کی تفسیر ہے تفسیر صافی اور دیگر کتابیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء بھی لکھا ہے خاتم الاوسیاء بھی لکھا ہے تو اگر حضرت علی خاتم الاوسیاء تھے تو باقی بھی آنے والے کون تھے پھر جو گیارہ ان کے دیگر امام ہیں اور کیا وہ ولی نہیں تھے اور کیا وہ اوسیا نہیں تھے تو یہ عوام کو دھوکا دیتے ہیں یہ لوگ کھلم کھلا وہ جو شعر ہے نا کہ اہم کا واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا کھلا <clears throat> جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ظہیر صاحب کی کال لیں گے ظہیر صاحب السلام علیکم ظہیر صاحب السلام علیکم عرفان جی وعلیکم السلام جی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نے پہلے بولا کہ ہم انسان ہیں ہمیں گلے گلے لگانا چاہیے اگر انسان ہو تو اس کو تو گلے لگا لے اگر انسان شیطانی روپ میں آ جائے تو اس کو گلے لگانا چاہیے یا نہیں آپ ذرا یہ بتا دیں تھینک یو بہت بہت شکریہ ظہیر صاحب کمال صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ان سے گزارش کے دوبارہ شامل ہو جائیں جی انصر صاحب ظہیر صاحب کا سوال کہ اگر انسان <laughs> شیطان انسانی روپ میں آ جائے جی, جی۔ اور جی ان کو پتہ چل گیا ہے جی تو جی۔ کیسے گلے لگائیں آ, بات یہ ہے کہ گلے لگانے کا تو میں نے کہا ہی نہیں آپ کو کیونکہ ہمیں گلے لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے آپ سے نہ گلے ملنے کا شوق ہے میں تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں جو کہ آپ نے انکار کر دیا کہ ہم تو انسان ہی نہیں ہیں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے لیکن جیسے ظہیر صاحب کی خدمت میں جو ان کا نام بھی ظہیر ہے جی اچھا نہیں وہ مظہر تھے مظہر صاحب تو اب آپ نے کہا کہ آپ انسان کے روپ میں شیطان ہیں تو یہ بھی ایک الزام ہے اور شیطان جو ہے وہ قرآن کی طرف نہیں بلاتا لوگوں کو تو ہم تو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات یہ ثابت ہو گئی کہ ہم شیطان نہیں ہیں ہم انسان ہی ہیں اور انسان کے روپ میں شیطان نہیں ہیں اس لیے کہ شیطان قرآن کی طرف نہیں بلاتا تو ہم تو آپ کو پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس پروگرام میں اور جب سے جماعت احمدیہ بنی ہے تب سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں شیطان تو ایسا نہیں کرتا نا تو اب مزہ صاحب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں لاجیکل ہے کہ نہیں جی جی انصر صاحب کنوینس ہونا ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن صرف اتنا بتا دیں کہ کیا شیطان جو ہے وہ قرآن کی طرف بلاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے کہ نہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب کوئی کالر اس وقت موجود نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ میٹیریل میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو اس کی ایک اور حدیث ہے داود کتاب الفتن والملاحم باب خروج الدجال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت علیہ السلام کو نبی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لئى بینی و بینا ہو نبی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نازل ہوگا یعنی کہ ایک میں نبی ہوں اور اس کے بعد وہ نبی آئے گا تو جب انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے تو پھر آپ کا وہ عقیدہ کہاں گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا میں پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں نا یہاں پہ ایک دفعہ ایک صحافی کالم نگاہ ٹائپ کا بندہ تھا یہاں ٹورنٹو میں ہی تو اس کے اخبارات میں کالم آیا کرتے تھے تو مجھے ایک دوست کہنا کہ جی کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے چلیں بات کریں میں کہ جی چلتے ہیں تو ہم گئے تو یہی بات ہوئی تو انہوں نے چائے وغیرہ بھی لا کے رکھی بسکٹ رکھے چائے رکھی ابھی وہ اس سے ہمیں لطف اندوز ہونے کا ٹائم نہیں ملا تھا چائے وغیرہ سے تو جب میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے کہتے ہیں تو میں کہا پھر یہ قسم کے نبی تو وہ بھی ہیں نا تو اس پر غصہ آیا کہ انہوں نے ہمیں وہیں سے دھکے دے کے نکال دیا کہتے نکل جاؤ میرے گھر سے باہر تو چائے بھی نہیں پینے دی تو بہرحال چائے کا تو افسوس نہیں ہے وہ تو بعد میں پی سکتے ہیں ہم لیکن اس بات کا افسوس ہوا کہ وہ چونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی تو انہوں نے پھر ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا پتہ نہیں مزہ صاحب کے نزدیک یہ بات بھی کامن سینس والی ہے کہ نہیں اچھا وہ میں نے جی انصر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے ان کا سوال لیں گے اقبال جی۔ صاحب اقبال صاحب السلام علیکم جی جناب جی سر جی سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کشمیر کا جو وہ وہاں پر انہوں نے وفات پائی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا خوف تھا کہ وہ مطلب ہے نا اتنا کھل کے انہوں نے تبلیغ نہیں کی جبکہ انہی کا ایک ہواری جو کیرلا گیا جو کیرلا گیا اور وہاں پہ اس نے کرسچینٹی کو کرسچینٹی کو بہت پھیلایا اب تیسرا مطلب بڑا دین ہے کرسچینٹی کیرلا کے اندر تو یہ کشمیر میں کیوں نہیں ہے مطلب پھیلا سکے اور یہ کیوں اتنے خوف کے اندر رہے اور دو ہزار سال کے بعد پتا چلا آپ کے خلیفہ آپ کے نبی کے ذریعے کہ وہاں پر ان کی وفات ہوئی یہ کیا خوف تھا انہیں جبکہ امبیا کو کوئی خوف نہیں ہوتا جی بہت بہت شکریہ اقبال صاحب جی انصر ہاں، صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے کھل کے تبلیغ نہیں کی یہ تو آپ کی ایزمشن ہے نا آپ نے فرض کر لیا کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی اور کھل کے تبلیغ نہیں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ میں سے دس قبائل ان علاقوں میں تھے جی۔ اور فلسطین کا جو علاقہ اس وقت تھا جو آج اسرائیل ہے وہاں پہ صرف دو قبائل تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خدا نے کہا رسول اللہ بنی اسرائیل تو جہاں بھی بن اسرائیل تھے وہاں پہ ان کا جانا لازمی تھا اس لیے جب انہوں نے پہلے وہاں فلسطین میں کوشش کی لیکن انہوں نے آپ کو سلیب دینے سے بھی کثر نہیں چھوڑی تو پھر اس کے بعد آپ نکلے وہاں سے اور چلتے چلتے یہاں پہ پہنچ گئے افغانستان اور کشمیر کے علاقوں میں اور وہاں جو بن اسرائیل تھے ان کو آپ نے تبلیغ کی کھل کے تبلیغ کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے ان پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد چونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنا ہے تو آپ کے آنے کی خبر پا کر ان کا ایک بندہ جس کا نام کیس بتایا جاتا ہے تو وہ گیا یہاں پہ اور وہ مسلمان ہو گیا اور پھر وہ جب واپس آیا تو پھر وہاں کے سارے جو قبائل تھے جو حضرت صلی علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اس لیے آپ نے ایک فرضی بنیاد پر ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی کھڑکے کیوں نے تبلیغ کی اور کھل کے تبلیغ کرنا تو بعض حالات میں ممکن نہیں ہوتا انبیاء کے لیے بھی اور کہتے ہیں نبیوں کو خوف نہیں ہوتا نبیوں کو بھی خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کہا کہ تم نے چھپ کے تبلیغ کرنی چنانچہ دار ارکم میں تبلیغ کرتے تھے پھر جب خدا نے کہا کہ اب کھل کے تبلیغ کرو پھر کھل کے تبلیغ کرنی شروع کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے مرضی ہوتی ہے کہ وہ کب کہتا ہے کہ آپ چھپ کے تبلیغ کریں حضرت نور علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کو دن کو بھی تبلیغ کی رات کو بھی تبلیغ کی چھپ کے بھی تبلیغ کی لانیاں بھی تبلیغ کی تو جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں انبیاء ویسے ویسے کام کرتے ہیں کبھی ان کو چھپ کے تبلیغ کرنی پڑتی ہے کبھی کھل کے تبلیغ کرنی پڑتی ہے کبھی دن کو کبھی رات کو تو یہ سارے <clears throat> جو مراحل ہیں وہ انبیاء پہ آتے ہیں اور <clears throat> نبیوں کا متعلق ہی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہو گئے تو وہ نبی جو ہے وہ یہ پکار اٹھا کے نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد تو خوف اور حزن جو ہے وہ تاری ہوتا ہے انبیاء کے اوپر لیکن اس کے سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اس طرح کہ اس خوف کو دور کر دیتا ہے اسی لیے خدا نے یہ کہا قرآن کریم میں کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جو تمہیں بھوک کے وقت کھانا دیتا ہے اور خوف سے امن کی حالت میں لے کر آتا ہے جی تو خوف ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں بدل دیتا ہے ان کی مدد کر کے <clears throat> ان کے جو مشن ہوتا ہے اس کو کامیاب کرتا ہے بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے انور صاحب انور صاحب السلام علیکم انور صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی سر میرا میں نے یہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں یہ مرزا طاہر احمد صاحب سے میں نے ایک زمانے میں کراچی میں اسٹوڈنٹ کلاس میں کیے تھے جہاں میں اپنے ایک احمدی دوست کے ساتھ گیا تھا آپ بہت اچھی طرح لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے جواب نہیں مل پایا آج مجھے موقع ملا ہے اور آپ بہت اچھی طرح اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جواب ملے گا سر ایک تو میرا پہلا سوال تھا قرآن سے جو ختم نبوت کی جو صورت کوٹ کی جاتی ہے یہ fifteen hundred year sixteen hundred years ہو گئے اہل عرب جو اہل زبان ہیں ان میں سے کسی نے آج تک یہ ایکسپلینیشن نہیں دی ہے یا یہ تشریح نہیں کی ہے جو آپ حضرات فرماتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ان کو ان ان کو اہل زبان کو عربی سمجھ نہیں آئی یا جو ہے یہ کیا ہے نمبر ٹو مجھے یہ پوچھنا تھا سر کہ یہ جتنے مذاہب ہیں جو نئے نئے فرقے میں کہہ لوں اگر مذہب نہیں یہ سب پنجاب کے ایک مخصوص ایریے میں پنجاب کے ایک صوبے میں پہلے بھی دو سو سال پہلے اور آج بھی جتنی ایکسٹریمسٹ پاور ہوتی ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں چاہے وہاں کرسچن ہوں سکھ ہوں احمدی حضرات ہوں یہ سب اس مخصوص ایریے سے ہی نکلتے ہیں کہیں سر ایسا تو نہیں ہے کہ صدیوں کی جہالت اور کم تعلیمی یافتہ ہونے کی وجہ سے وہاں ان سب چیزوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کی تمام جو اخلاص ہے اور جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ کہیں غلط جگہ استعمال ہو رہی ہیں کبھی اس طرف آپ لوگوں نے غور کیا ہے شکریہ سر بہت بہت شکریہ انور صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے مظہر صاحب کا سوال لیں گے مظہر صاحب السلام علیکم مظہر صاحب السلام علیکم جناب السلام علیکم وعلیکم السلام انصر صاحب سلام جناب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں کہا یاد کر رہے تھے میں نے کہا حاضر ہو جاتے ہیں انصر صاحب وہیں سے میں جاری رکھتا ہوں تو میں نے بعد میں کوشش کی تھی آپ سے رنگ کرنے کی لیکن telephone was not going through anyway پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ <laughs> آپ نے کوئی کلاسیں حجت بازی میں بھی لی ہیں بات کا سمجھا کریں اور صحیح جواب دیں تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جب حجت بازی میں لے جا رہے ہیں تو پھر مجھے کچھ تھوڑا سا شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اینی وے بات یہ ہے کہ جو بات کہی گئی وہ آپ نے سنی نہیں ہے اس کا صحیح آپ نے سوال کو توڑنا موڑنا اس کی حیت چینج کرنا اس کی ساخت چینج کر دینا یہ کنٹینیوس ہوتا آ رہا ہے آپ میرے سوال کو اور اپنے جواب کو کائنڈلی مہربانی کر کے ضرور سنیے گا بات کہ آپ میں نے کیا پوچھا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کامن سینس میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کی کوئی کامن سینس خراب ہے میں نے کہا ایک عام کامن سینس میں یہ بات آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے تیسری بات میں اپنے موریوں کا آپ کہہ رہے ان کو مورد الزام دے رہے ہیں میں نے کہا بھی ان کی بات تو چھوڑیں ایک ہم آپ سے بات کرتے ہیں اگر کامن سینس میں ہمیں بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے ہم آگے بھی بات بتاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں لیکن ایک چیز ہمیں کنونس نہیں کر رہی ہے یہ تو نبی بھی نبی دو جہاں وہ جب کر رہے تھے پرچار تو اس وقت بھی تو لوگوں نے نہیں سمجھا تھا بہت سارے لوگ تو اللہ تعالی نے ان کو فرمایا تھا کہ ڈونٹ وری فار دیٹ مطلب یہ کام میرا ہے ان کے دلوں کو چینج کرنا تو آپ کی باتوں سے ہمارے دل نہیں چینج ہو رہے ہیں اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپ کیوں اپنے آپ کو مورز الزام کے حجت بازی پر اتر آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب میجورٹی آج نہیں آپ کی بات سمجھ دی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آج اگر پورا پاکستان یا پوری دنیا کی بات نہیں سمجھ رہی ہے کہ ان میں سے چند لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان کی قسمت اچھی ہے بری ہے یہ میں نہیں کہوں گا لیکن اس میں آپ اپنی بہادری نہیں کہہ سکتے آپ نے اگر کوئی پیغام ہے دیں لیکن اس کو حجت بازی میں مت کنورٹ کریں مہربانی ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے مظہر صاحب <clears throat> جی انصر صاحب پہلے انور صاحب کا سوال کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہماری صلاحیتیں کسی غلط سمت میں تو نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انور صاحب نے کہا کہ قرآن کریم سے جو آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو وہ پچھلے چودہ پندرہ سو سال سے تو اہل عرب نے تو اس کو نہیں مانا اور ان کو وہ بات سمجھ نہیں ہے جو آپ کو آج بات سمجھ آ گئی ہے جی یہ بات بھی غلط ہے کہ جو اہل عرب ہیں ان کو وہ بات سمجھ نہیں آئی ہر بات کا اپنا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ہمارے پاس بہت سے ایسے حوالہ جات موجود ہیں جس میں ختم نبوت کا آپ کا وہ عقیدہ جو اس وقت آپ کا ہے وہ ان کا نہیں تھا میں یہ نہیں کہتا کہ سب کا تھا لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو ختم نبوت کے انہی معنوں کو تسلیم کرتے ہیں اور عرب تو بات کی بات ہے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کولو خاتم النبین ولاۃ کولو نبی لانبیا بادہ یہ تو کہو کہ آپ خاتم النبین ہیں لیکن یہ مت کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو اس وقت بھی جو صحابہ تھے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو یہ کہا کہ تم اس کو خاتم النبین تے کی زبر سے پڑھاؤ ان کے بچوں کو پڑھا رہے تھے تو یہ صحابہ سے اور پھر بعد کے لوگوں میں بہت سے ایسے حوالہ جات ہمارے پاس بزرگان کے موجود ہیں جو ختم نبوت کے اس عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے جو آپ کا اس وقت عقیدہ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت اب عربوں میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں اہل زبان جو احمدیہ جماعت میں شامل ہو چکے ہیں جو احمدیت کو قبول کر چکے ہیں اور اس وقت کینیڈا میں بھی موجود ہیں کئی ان میں سے جو یہاں پہ آ کر بسے ہیں جو یہاں پہ ہماری جامعہ میں پڑھا بھی رہے ہیں کچھ عرب ایسے حضرات ہیں پھر فلسطین میں شام میں اسرائیل میں مصر میں اور دوسرے ممالک میں بلکہ خود سعودی عرب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایم ٹی کے ذریعے سے ہمارے جو عربی کی نشریات ہیں اس کو سن کر اور ہمارا جو الاسلام ڈاٹ اورگ ہے اس کا عربی زبان میں بھی پیج ہے وہ بھی سنتے ہیں اور اس کو سن کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیسے میں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں بدلا کی فضل سے عرب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو صرف بات کو صحیح طرح سے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ لنڈن اونٹیریو میں دو تین عرب فیملیاں آئی تھیں ان سے ہمارے ایک عرب دوست یہاں پہ تھے اس وقت ان کے ساتھ میں گیا تو انہوں نے ایک اعتراض یہ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پنگوڑے میں بات کرنے کے بارے میں تو ان کو میں نے جب آیت کے حوالے سے اس کا بریک اپ کر کے الفاظ کے بارے میں بتایا تو وہ چونکہ عرب تھے تو وہ فوراً سمجھ گئے اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ علماء کی باتیں سن لیتے ہیں تفاصیر کے متعلق سن لیتے ہیں اور اصل بات کی طرف غور نہیں کرتے جیسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو بہت سے لوگوں نے جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت نہیں ہوئے وہ تو آسمان پہ گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آیت پڑھی کہ وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات تلا ان کلب تم تو بہت سے صحابہ اور حضرت عمر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے حالانکہ آیت نازل ہو چکی تھی پہلے عہد کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اور صحابہ پڑھتے تھے اس کو جانتے تھے لیکن اس وقت وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ آیت نہیں ہے قرآن میں جب حضرت ابو بکر نے پڑھی تو ان کو لگا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ انسان کے ایک علم میں بات ہوتی ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پنگوڑے میں جو بات کرنی ہے اس کا اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ خاموش ہو گئے اسی طرح ایک اور عرب ایک جگہ میری کسی بندے سے بات ہو رہی تھی پاکستانی مولوی تھا تو وہ اپنے ساتھ ایک عرب اسکالر کو بھی لے آیا اس عرب اسکالر نے مجھے یہی بات کہی اس نے کہا کہ میں عرب ہوں اور تم جو ہو وہ پاکستانی ہو اجمی ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی اور تمہیں زیادہ آتی ہے مجھ سے عربی تو میں قرآن کو سمجھتا ہوں اور تم نہیں سمجھتے کیونکہ تمہیں زبان نہیں آتی اس کو میں نے صرف ایک بات کی اور اس کے بعد میری اس مولوی کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے گفتگو رہی وہ خاموش رہا بندہ وہ پھر نہیں بولا وہ اور وہ کس بات پر خاموش ہوا اس کو میں نے کہا کہ اگر عربی زبان جاننا اور اہل زبان میں سے ہونا عرب ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ تمہیں قرآن صحیح سمجھ آ جاتا ہے تو پھر تمہارے اندر یہ فرقے کیوں ہیں عربوں میں کیا عربوں میں شیعہ نہیں ہے کیا عربوں میں سنی نہیں ہے کیا عربوں میں سلفی نہیں ہے جس کو ہندوستان میں اہل حدیث کہتے ہیں ہندوستان پاکستان میں جی تو یہ کیا بات ہے کہ تم عرب ہو تمہیں قرآن زیادہ سمجھ آتا ہے پھر بھی تمہارے اندر فرقے ہیں اور اگر عربی زبان سمجھنا قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھنے کی ضمانت ہے تو پھر عرب مفسرین میں آیات کی تشریح میں اتنا اختلاف کیوں ہے نہیں ہونا چاہیے نا ایک آیت ہے اور محکم آیت ہے اس کی تشریح ایک ایک طریقے سے کرتا ہے دوسری دوسرے طریقے سے کرتا ہے ایک کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے دوسرا کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اور صرفی ناوی جو اصول بنائے گئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی کوفہ والے یہ کہتے ہیں حجاز والے یہ کہتے ہیں بغداد والے یہ کہتے ہیں اور ان کے درمیان اتنا زمین و آسمان کا اختلاف ہے بالکل وہ کرتے ہیں کہ ون ایٹی ڈگری کا ان کا فرق ہوتا ہے یہ کیوں ہے پھر اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ چونکہ عرب ہیں اور عربوں کو سمجھ نہیں آئی آج تک تو کوئی بھی دنیا کا انسان ہمارے نزدیک اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ جی اس کو چونکہ سمجھ نہیں آئی اس لیے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ ہمارے سر آنکھوں پر اور صحابہ نے جو کہا ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور جو تابعین ہیں ہم رجال و نہ نو رجال کہ وہ بھی مرد تھے اور ہم بھی مرد ہیں یعنی جس طرح ان کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا اختیار تھا اس طرح ہمیں بھی ہے یہ تھوڑی ہے کہ تابعین نے جو کہا ہم اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیں صحابہ کی باتوں کو بعض کو اختیار کرتے ہیں بعض کو نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا وہ سارے کا سارا اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر جی لیکن اور کسی کی بات نہیں ہے اس لیے عرب جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے کہ چونکہ عرب نے کہا ہے اور عرب کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بھی سمجھ نہ آئے پھر اب سائنٹیفک باتیں جو ہیں وہ تو عربوں کو سمجھ نہیں آئیں اور جو غیر سائنٹیفک اب یہ دیکھیں جو غلام احمد پرویز صاحب ہیں وہ محدثین کو اس لیے کرتے ہیں ریجیکٹ کہ وہ کہتے ہیں جو سارے کے سارے اجمی تھے ایرانی تھے وہ جتنے بھی فقہ والے ہیں جتنے بھی محدثی محدثین ہیں وہ کہتے ہیں سارے کے سارے ہی ایرانی تھے یا غیر عرب تھے لیکن انہوں نے اتنا عظیم و شان کام کیا ہے تو مجھے کسی نے کہا تو میں نے کہا پرویز صاحب سے پوچھنا تھا کہ آپ ہاشمی قریشی ہیں آپ بھی تو اجمی ہیں نا جی تو اب آپ محدثین کا انکار کرتے ہیں کہ وہ اجمی تھے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے تو آپ کون سے قریشی ہاشمی ہیں آپ بھی تو اجمی ہیں نا تو آپ کی بات کیوں مانیں ان کی بات کیوں نہ مانیں جی تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی وہ چونکہ انہوں نے نہیں کہا پھر کہتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں پنجاب میں کیوں ہیں اور مثال کیا دے رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں مثال دے رہے ہیں دیوبندی بریلی کی جی اور وہ پنجاب میں ہے ہی نہیں دیوبند اور بریلی یو پی میں ہے اور یو پی جو ہے وہ اردو بولنے والوں کا مرکز ہے تو یہ فتنے تو وہاں پیدا ہوئے اگر آپ ان کو فتنہ کہہ رہے ہیں تو فتنے تو وہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں پنجابی بولنے والے نہیں تھے رشید احمد گنگوئی صاحب پنجابی نہیں تھے قاسم نانوتوی صاحب پنجابی نہیں تھے اشرف علی تھانوی صاحب پنجابی نہیں تھے نا احمد رضا خان صاحب پنجابی تھے یہ تو وہاں پیدا ہوئے سارے فرقے پنجاب نے ان کو قبول کر لیا وہ بات کی بات ہے لیکن پیدا تو پنجاب میں نہیں ہوئی یہ <coughs> پیدا تو وہاں پہ ہوئے نا جی اس لیے آپ کا یہ کہنا جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دیوبند وہ <laughs> ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں تھا <coughs> پاکستان میں ہمارے ایک دوست لے گئے تو وہاں پہ <coughs> ایک کمپنی کا جو ممبر تھا وہ ایک گورا بھی آیا ہوا تھا وہاں پہ ان کی کمپنی کا انٹرنیشنل کمپنی تھی تو وہ اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ممالک میں ایک اہم ملک ہے <laughs> میں بھی چونکا لیکن وہ جب وہ گورا ہے نا تو اس نے کہا مجھے آج پتہ لگا کہ پاکستان سینٹرل ایشیا میں ہے جی حالانکہ پاکستان سینٹرل ایشیا میں نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں ہے تو وہ بندہ کہہ گیا کمپنی کا تھا مینیجر یا ڈائریکٹر تو گورے نے وہی فوراً اس کو وہیں کہہ دیا کہ کہتا ہے مجھے آج پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں میں سمجھتا تھا ساؤتھ ایشیا میں تو یہی حال ہے ان کا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ دیوبند اور بریلی جو ہے وہ یو پی میں ہے آج آپ نے آگے بتایا کہ وہ پنجاب میں ہے تو یہ نقشہ بدل دیا آپ نے جی مزر صاحب یہ فرما کالر تو نہیں اور کوئی نہیں اچھا مزر صاحب نے چونکہ ان کے پاس میری دلیل کا جواب نہیں بنا اور جو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ہماری باتیں کامن سینس والی نہیں ہیں اس لیے انہوں نے میری باتوں کو حجت بازی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تو بہرحال جس وقت بندے کے پاس جواب نہ ہو تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے اور دوسرے کے اوپر پھر طنز اور استضاء کے تیر چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آ, پھر خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں ہے وہی جو بات بات میں نے کہی تھی ان کے جواب میں انہوں نے میری بات کو مجھ پر ہی استعمال کر دیا تو جو بدر میں عہد میں خندق میں دوسری جنگوں میں مارے گئے ان کو نہیں سمجھ آئی نا بات اور بھی دوسرے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ عزر شعیب علیہ السلام کے متعلق <clears throat> کہ اے شعیب جو تو باتیں کرتا ہے نا اس میں سے اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ایسا ہی ہوتا ہے جو کفار ہوتے ہیں <clears throat> وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تمہاری باتیں کامن سینس والی نہیں ہیں تمہاری باتیں لاجک والی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ جس کو نہیں سمجھ آتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جس کو سمجھ آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے تمہیں کان دیے ہیں اور آنکھیں دی ہیں اور دل دیا ہے بس ان کو استعمال کرو اور جو استعمال نہیں کرتا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری جو طاقتیں ہیں جو فیکلٹیز خدا نے دی ہیں وہ دی اس لیے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں تو جب آپ اس کو استعمال نہیں کرتے اور آپ طنز کے تیر چلا کر یہ کہتے ہیں جی کہ آپ حجت بازی کرتے ہیں یا اس طرح کے ڈرامے بازی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تو پھر وہی حجتیں ہیں جو آپ جس کا الزام مجھے لگا رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں آپ تو وہی آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے الزام لگایا ہے تو اس کی کوئی اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے یہ بتائیں کہ ہماری کون سی بات ایسی ہے جو الاجیکل ہے کون سی بات ایسی ہے جو کامن سینس والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ ایک واحد فرقہ ہے جس میں جو تعلیمی معیار ہے وہ اللہ کے وجہ سے سب سے زیادہ ہے ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور ہمارے جو جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے خدا کی توحید کے اس کی وحدانیت کے اس کے رسول کی رسالت کے قائل ہیں آپ کا یہ حال ہے اور میں ذاتی تجربے سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ان کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اکثر اس میں سے دہریہ ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں سائنسدان ہوں وہ خدا کو منہ زبانی مانتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو منہ زبانی بھی نہیں مانتے فزکس ڈپارٹمنٹ کے پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہیڈ تھے میں نام نہیں لیتا ان کا تو ان سے میری براہ راست ملاقات ہوئی وہ دہریا تھا پکا اس نے کہا اگر خدا نے سب کچھ پیدا کیا تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا جی تو میں چونکہ کسی اور کام سے گیا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست تھے میں بولا نہیں لیکن یہ حال ہے سب کا جتنا جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا اتنا وہ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں ہمارا اللہ کے تعالیٰ کے وجہ سے یہ حال ہے کہ ہمارے احمدی جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی خدا کے اوپر ان کو یقین زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم لاجک سے اور کامن سینس سے اور ریشنالٹی سے اپنے دین کو پیش کرتے ہیں اور اس کی بنیاد ریشنالٹی کو پرکھتے ہیں بلکہ خلیط مسی راب رحم اللہ تعالیٰ نے تو کتاب ہی لکھی ہے نا revelation rationality knowledge and truth جی تو وہ تو ساری کی ساری سائنٹیفک حقائق سے بھری ہوئی ہے اور اس میں دین کو اور اسلام کو اور احمدیت کو عقل اور سائنس اور لاجک اور ریشنالٹی کی بنیاد پر پیش کیا گیا خدا کے فضل سے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سوال تو نہیں ہے رحمت اللہ صاحب نے ایک ای میل بھیجی ہے اور اس میں انہوں نے عکس بھیجا ہے پاکستانی پاسپورٹ کا اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پاسپورٹ میں بھی لفظ ختم جی۔ کے معنی آخری نہیں ہے وہ اس کے مہر ہے مہر ہے ہاں۔ ٹھیک دو کالرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے حسن صاحب کی کال لیں گے حسن صاحب السلام علیکم حسن صاحب السلام علیکم حسن صاحب السلام علیکم آواز آ رہی ہے آپ کو غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے کمال صاحب ہیں اب ہمارے ساتھ کمال صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے حال ہے سر یہ بالکل ٹھیک ٹھاک سر آپ سر میں اللہ کا شکر ہے میرا ایک سوال ہے جی پلیز یہ احمدی جو جماعت ہے ان کے عقیدے میں مرزا غلام احمد صاحب کے بعد کوئی اور نبی بھی آئیں گے یا یہ ان کے آخری نبی ٹھیک ہے جناب جی انصر ہاں، صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے امکان اور ایک ہوتی ہے خبر جی میں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی مسیح معود علیہ السلام کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے جی اس درمیانی مدت میں نبوت کا امکان موجود تھا خبر نہیں تھی اور جب مسیح محدود علیہ السلام آئیں گے یا آ چکے ہیں تو آپ کے بعد بھی نبوت کا امکان موجود ہے خبر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرورت کے وقت نبی بھیجتا ہے اب جتنے بھی ہمارے غیر عملی مسلمان بھائی ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں بھاری اکثریت جی اب کچھ لوگ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گے غام صاحب اور اس طرح کے کچھ اور لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری ہیں تو پھر آخری وہی ہو نا ورنہ زبان سے نہیں کہتے لیکن زمانے کے لحاظ سے تو آخری وہی ہیں ان کے بعد کوئی نہیں کہتا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا کبھی آپ نے اپنے کسی مولوی سے جا کے پوچھا کہ جی آپ تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں اور ان کے بعد آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو بھی مانتے ہیں تو پھر ان کے بعد کون آئے گا تو ان کے بعد تو قیامت ہے تو کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن امکان پھر بھی موجود ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ کے برخلاف کہ اس وقت تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی ہیں لیکن آپ کے بعد بھی نبوت کا امکان موجود ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے لیکن خبر نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آ جائے امکان تو ہر وقت موجود رہتا ہے آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ امکان بھی نہیں ہے خبر بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ امکان ہے خبر نہیں ہے فی الحال تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بنا بھی دے اللہ بہتر جانتا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ظہیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر وہ میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھا جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں نہیں لیڈ کریں گے امام مہدی کیوں لیڈ کرے گا اس کے بعد کسی نے دوسرا سوال پتہ نہیں میرا نام لے کے کیا یا اتفاق سے ظہیر احمد تھا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں شیطان کو گلے لگانا چاہیے یا نہیں میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساری دنیا مرزا غلام احمد کو جھوٹا بھی ثابت کر دے اس کے باوجود مرزا غلام احمد صاحب سچے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ماں کے رحم میں بنے ہیں اس ہم جو اپنے بچے جو اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی آسمان سے آ ہی نہیں سکتا اس دن سارے اسکول یونیورسٹی ختم ہو جائیں گے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے باوجود اس کے کہ کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ مرزا غلام احمد صاحب جھوٹے تھے اس کے باوجود اسکول کالجز جو ہیں ان کی کامن سینس مرزا غلام احمد کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے شکریہ ٹھیک ہے جناب صاحب جی ذاکلہ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لیڈ نہیں کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ اس وقت زندہ ہوں گے لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے نمدی مسلمان بھائی کہ اس وقت امام مہدی جو ہیں وہ موجود ہوں گے اب حدیث میں امام مہدی کا لفظ نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہو چکے ہوں گے بعض جگہ فجر کی نماز کا بتایا گیا ہے بعض جگہ عصر کی نماز کا ہے تو جو بھی نماز ہے اس وقت وہ مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہوگا اور اس میں صف بندی ہو چکی ہوگی امام صف مسلح پہ جا چکا ہوگا اپنے لیڈ کرنے کے لیے تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور پھر وہ ان کو دیکھ کر جو امام صاحب ہیں جس کو پھر ہمارے جو غیر احمدی علماء ہیں انہوں نے زبردستی امام مہدی بنا دیا کہ وہ امام مہدی ہوں گے اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے پھر شیعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امام مہدی جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ہوں گے تو پھر بڑا کون ہوا بڑا تو وہی ہوا نا جو آگے کھڑا ہوتا ہے جی حالانکہ اس میں تو بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے لیکن بہرحال وہ انہوں نے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ امام جو ہے وہ صف مسلح پہ جا چکا ہوگا سب بندی ہو چکی ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو وہ جو امام ہے وہ الٹے قدموں پیچھے آئے گا اور یہ کہے گا کہ جی آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو تمہاری امت کا ہی اعزاز ہے کہ تم میں سے ہی بعض بعض کے امام ہیں تو یہ سوال اصل میں بنتا ہے ظہیر صاحب کا کہ امام مہدی جو ہیں وہ کیوں نماز پڑھائیں گے یا جو امام ہے وہ کیوں نماز پڑھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں نماز پڑھائیں گے یہ اصل میں سوال بنتا ہے تو وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی یہ تو اس امت کا اعزاز ہے اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اس امت ہی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بند کرائیں گے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے یہ اصل میں سوال ہے یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے امتی ہوں گے فرض کریں کہ وہ نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں تو جب وہ امام پیچھے آ کے کہے گا کہ جی آپ آگے نماز پڑھائیں تو وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے جی یہ اس امت کا اعزاز ہے اس امت کے ہی بعض بعض کے امام ہیں بعض بعض کے امیر ہیں تو جب آپ امت میں شامل ہو کے آئے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں نماز پڑھاتے اور آپ کو کیوں وہ اعزاز نہیں ملتا تو پھر مسجد صاحب کہیں گے میں حجت بازی کر رہا ہوں تو پھر یہ کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں مسجد صاحب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی کہ جب حضرت علیہ السلام امت ہی بند کرائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں اور خود بھی پہلے سیکھ لیں کہ جب وہ امتی بند کرائیں گے تو پھر وہ نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے آپ کے پاس اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے مولوی کے پاس جائیں اور اس کو کہیں جی کہ آپ تو کہتے تھے کہ وہ امتی ہی بند کرائیں گے تو اول تو نبی اپنی نبو سے معذول نہیں ہوتا تو معذول ہو یا نہ ہو اگر وہ امتی ہیں تو پھر وہ نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اس امت کے ہی بعض بعض کے امام ہیں تو پھر وہ امام کیوں نماز پڑھائے گا حضرت علیہ السلام کیوں نہیں پڑھائیں گے کیونکہ دونوں امتی ہیں اور پھر وہ جو امام ہے کہ اس نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی جس میں لکھا ہے ساری باتیں جی وہ جو امام وہاں پہ ہوگا اس کو اس نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جی پھر وہ امام پیچھے جائے گا تو پھر وہ حضرت صلی اللہ کو یہ کہے گا پھر اس کے بعد میں یہ جواب دیں گے جب اس کو ساری باتیں پہلے ہی پتہ ہے تو پھر وہ کیوں پیچھے جائے گا باہر آ لیے تو ایک الگ بات ہے پھر وہ کہیں گے جی آپ حجت بازی کرتے ہیں جی جی انصر صاحب کوئی کالر اس وقت موجود نہیں ہے اگر آپ مزید حضرت صلی السلام کے آنے کے متعلق میں نے بتا دیا کہ آپ کا عقیدہ متضاد ہے ایک طرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں دوسرے آپ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں اور وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے بارے میں میں نے یہ بتا دیا ہے قرآن سے حدیث سے اور آپ کے علماء کی باتوں سے بھی اب ایک اور کامن سینس کی بات ہے مزہ صاحب کے ساتھ ساتھ باقی سب کے لیے بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صفت ہوتی ہے نا وہ موصوف کے ساتھ ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ موصوف باقی ہو اور صفت ختم ہو جائے جی یعنی جو کوالٹی ہے وہ کسی بندے کے ساتھ ہی ہوگی نا کسی کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے وہ بندہ ہے تو وہ کوالٹی بھی ہے اور وہ بندہ بھی موجود ہے جس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے جی اس کو اردو میں کہتے ہیں صفت اور موصوف موصوف وہ ہے جس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے درست تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک موصوف ہے جو زندہ ہے اور وہ موصوف کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ موصوف تو موجود ہے لیکن صفت ختم ہوگی یعنی کیا ختم ہوا نبوت جی لیکن نبی زندہ ہے درست یہ ہے کہ نہیں کامن سینس کی بات یعنی نبی زندہ ہے نبوت ختم ہو گئی اور پھر اس کے متعلق یہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کا حدیث کا اور آپ کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے جب وہ نبی ہوں گے تو پھر نبوت تو جاری ہوئی نا مطلب موجود ہوئی نبوت تو ختم نہیں ہوئی <clears throat> جی جب حضرت علیہ السلام زندہ ہیں اور بطور نبی کے زندہ ہیں تو پھر نبوت کیسے ختم ہوگی یہ ایک ایسی کانٹرڈکشن ہے یا آئرنی ہے ان کے اپنے عقیدے میں اس کے باوجود یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ کے اندر کامن سینس نہیں ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں نبی ہوں لیکن نبوت ختم ہو جائے درست نہیں ہو سکتا نا کبھی یقیناً ہاں۔ اقبال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ان کا سوال لیتے ہیں اقبال صاحب السلام علیکم ہاں۔ جی جی اقبال صاحب ابھی آپ کے ایک کالر نے کہا تھا کہ پنجاب سے جو ہے مطلب جو کافی لوگ مدد دین کی بات کر رہے تھے کہ وہاں سے نکلے اس میں غلط کیا بات ہے دنیا کا ایک بہت بڑا دین ہے سکھ ازم وہ پنجاب سے نکلا ہے پھر آپ کا دین وہاں سے نکلا ہے باقی انڈیا سے کون سا دین ہے جو اتنا مشہور ہو وہاں سے صرف فقے نکلے ہیں یا کچھ گروہ بندیاں ہیں دین تو اسی خطے سے نکلے ہیں سب سے زیادہ جو جی۔ اگر پورے انڈیا میں کہے جائیں اور مشہور ترین دین ہے آپ کا بھی دین آپ کہتے ہیں دو سو ملکوں میں اور سکھ سکھ ازم تو ایک بہت ہی ظاہر ہے کہ مشہور دین ہے اور قابل احترام دین ہے وہ بھی وہیں سے نکلا جی بہت بہت شکریہ اقبال صاحب جی اول تو مجھے جی۔ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب سے نکلنے میں برائی کیا ہے ایگزیکٹ اگر دنیا بھر کے جو دین ہیں وہ پنجاب سے نکلے ہیں تو آپ کا تو یہ عقیدہ رہا ہے ابھی ان کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی مڈل ایسٹ میں ہی آئے ہیں مشرق وسطی میں ہی آئے ہیں تو پھر سارے دین مشرق وسطی میں سے ہی آئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی خراب بات ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں کہ فٹافٹ وہ بات کو قبول کر لیتے ہیں یا نئے نئے دن نکالنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے نزدیک تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے جو انبیاء ہیں حالانکہ یہ بات غلط ہے لیکن بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ مشرق وسطی میں ہی آئے ہیں سارے مڈل ایسٹ میں آئے ہیں تو ایک جگہ سے بہت سے دینوں کا نکلنا یا بہت سے انبیاء کا آنا یہ کہاں سے بری بات ہے اور اگر پنجاب میں بھی آئے ہیں تو کیا بری بات ہے اور آپ نے کہا کہ جی وہ جو دوسرے نکلے ہیں وہ فقے نکلے ہیں فقہ اور فرقہ میں آپ کو فرق نہیں پتہ فقہ اور بات ہے فرقہ اور بات ہے اور پھر یہ کہ جو فقے ہیں وہ سارے جیسے میں نے کہا کہ پرویز صاحب نے کہا یہ سارے اجمی پیداوار ہیں آپ جتنے بھی لے لیں محدثین بھی لے لیں سارے کے سارے وہیں سے نکلے ہیں اجم سے ایران سے اور عراق کے جو فارسی بولنے والے ہیں عربی بولنے والے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر پنجاب سے بھی نکلے اور پنجاب میں صرف ایک ہی دین نکلا ہے وہ سکھ ازم ہے اور وہ بھی بطور دین کا نہیں نکلا تاریخ یہ بتاتی ہے اور میں نے اس کے اوپر ایک مقالہ بھی لکھا ہے کہ حضرت بابا گرو نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے ہمارے سکھ بھائی اس بات سے ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن ناراضگی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا بناتے ہیں نا ہم تو کہتے ہیں وہ مسلمان تھے وہ ہندو گھر میں پیدا ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا ساری زندگی اسلام کا پرچار کیا دین تو بعد میں بنایا انہوں نے ان کے جو باقی آنے والے بعد میں تھے گرو صاحبان انہوں نے اس کو ایک الگ دین کی شکل دے دی ہے لیکن وہ بطور دین کے شروع نہیں ہوا لیکن فرض کریں بطور دین کے بھی شروع ہوا تو پورے پنجاب میں ایک ہی دین نکلا ایسے جی۔ اور جو فرقے ہیں وہ تو جیسے آپ نے انہوں نے کہا تھا دیوبند اور بریلی وہ تو پنجاب میں نہیں ہے یو پی میں ہے اور ہمارا بھی فرقہ نہیں ہے سوری فرقہ ہے دین نہیں ہے الگ سے کوئی دین نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اسلام کی جو تعریف قرآن سنت میں لکھی ہے مسلمان کی جو تعریف قرآن سنت میں لکھی ہے وہ ہم پر پوری ہوتی ہے اس لیے ہم بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ ہیں دین تو نہیں ہے الگ سے تو لیکن اگر فرض کریں فرض کریں کہ دین بھی ہو تو پنجاب میں سے بہت سے دین نکلے ہوں جب کہ آپ نے سوائے ایک کے اور کسی کا نام نہیں لیا دینوں میں سے ایک دین آپ نے بتایا سکھ ازم اور فرقوں میں سے ایک فرقہ جس کو بھی آپ نے دین کہا ہے وہ احمدیت اس کو بھی آپ نے دین کہہ دیا چلیں آپ کی دونوں باتیں مان لیتے ہیں تو برائی کیا ہے اس میں پنجاب سے نکلنے پنجاب کوئی اللہ رحم کرے کوئی جہنم کا ٹکڑا ہے کہ جی وہاں سے کچھ نکل نہیں سکتا میرا مطلب ہے کہ کوئی عقل کی بات کریں کوئی خدا کا خوف کھائیں قرآن و سنت کی بنیاد پہ بات کریں جب آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے تو کوئی آ کے کہے گا جی کہ آپ کی باتوں میں کامن سینس نہیں ہے ہمیں کنونس نہیں کر سکتے کوئی کہتا ہے جی یہ پنجاب سے ہی کیوں نکلتے ہیں ساری باتیں یہ کوئی اتنی لایانی قسم کی بےحودہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ اپنا جو من ہے وہ راضی کرنا چاہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم کیا حال ہے بھائی آپ لوگوں کے اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک اچھا صاحب میرے دو سوالات ہیں اتنی زبردست اٹھنتک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری کتاب پر تمام کتابیں منسوخ میری شریعت پر تمام شریعتیں منسوخ میری نبوت پر تمام نبوت ختم یہ آپ کو پتا ہے اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے اچھا، دوسرا ایک سو بیس سال میں مرزا غلام محمد قادیانی کے علاوہ کئی اور لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہم جب آپ سے کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور مرزا غلام قادیانی کے بعد دوسرے کئی افراد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا معیار پرکھو یہ نبوت کے قابل نہیں تو ہمارے اور آپ نے فرق کیا ہے مجھے ان باتوں کا جواب دیں گے آپ کیا آپ بھی جی۔ اس بات پر ضد ہیں کہ ختم نبوت ادھر اور ہماری بھی بات نہیں تو جی فرق فرق جی بہت بہت شکریہ امین صاحب جی انصر صاحب جی آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ اس اوتھینٹک حدیث کا حوالہ بھی دے دیں یہاں لکھوا دیں ہمارے دوست کو یہاں پہ کہ جس میں آپ نے کہا ہے کہ میری نبوت پہ نبوت ختم اور شریعت منسوخ اور یہ فلاں کتاب منسوخ اور یہ منسوخ اور وہ منسوخ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے تو یہ تو میں نے ابھی سارا بتا دیا کہ قرآن اور حدیث کے اور آپ کے علماء کے خلاف ہے آپ کے علماء کہتے ہیں کہ جو اگر امین صاحب کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے تو امین صاحب پکے کافر ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کے علماء کہہ رہے ہیں اور تحفہ قادیانیت جلد اول کے اندر یہ ان کے حوالہ جات موجود ہیں اور میں آپ کو وہ دے بھی سکتا ہوں تمام حوالہ جات جو ہیں اس کے حساب سے اس لیے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے علماء نے آپ کو کافر کہہ دیا اور قرآن اور سنت قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کے دلائل میں پہلے دے چکا ہوں آپ نے پتہ نہیں سنے نہیں ہیں آپ دیر سے آئے ہیں لیکن میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور رہیں گے وہ اپنی نبوت سے معذول نہیں ہوں گے پھر کہتے ہیں جی کہ ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اصل تو یہ ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو معیار پہ پرکھیں تو بالکل پرکھیں اس میں کیا برائی ہے کیا قرآن اور حدیث کے معیار پر کسی کو پرکھنا غلط بات ہے ہم نے بھی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو قرآن اور حدیث کے معیار پہ پرکھا تو مانا اگر وہ اس کے اوپر پورے نہ اترتے ہم بھی نہ مانتے اس لیے بعد میں جو بھی آئے گا ہم تو اس کو ماننے کو تیار ہیں لیکن اگر وہ اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے معیار پر پورا ثابت کر دے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں اس لیے ہم ان کو مان لیں گے جی۔ اس میں اس میں بری بری بات کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی اتنے زور شور سے آپ نے بڑی جوش کے ساتھ بات کی ہے کہ جی ان کو کیوں کہتے ہو پھر کہ وہ معیار کے مطابق اپنے آپ کو ثابت کریں جی تو جب ہم نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اسی معیار پہ ماننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی معیار کو پیش کیا جو کوئی صفا کے بزر کر آپ نے بات کی جو سورہ یونس میں ہے کہ فقط لبیس تو فیقم عمر امن قبلی ہے فلاں تاکہ میں تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو عقل نہیں کرتے تم تو یہ معیار تو خود اللہ کا رسول جو ہے وہ اپنے لیے پیش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے پیش کرتا ہے ہم نے اسی معیار پہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو پرکھا اور مان لیا اب بھی کوئی آئے گا اور اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار کہے گا تو ہم کہیں گے جو یہ معیار ہے قرآن کریم کا اس کے مطابق بتا دو ہم مان لیں گے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے لیکن ہماری فریکوینسی اس وقت ای ایم فائیو تھرٹی ہوگی اور پھر